ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے بات کر رہے ہیں جہنمیوں کی اس بات کے اوپر بات ختم ہوئی کہ ہائے افسوس کوئی ہمارا سفارشی ہو ہائے افسوس ہم کو واپس کیا جائے پھر ہم وہ کام کریں جو پہلے دنیا میں کرتے تھے اس کے سوا پروردگار کا یہ ارشاد انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا اور جن کو وہ گھڑتے تھے جن کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے ورلعنہم وہ سب ان سے گم ہو گئے اب پروردگار کی توحید کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان رَبَّكُمُ اللہ بے شک تمہارا رب اللہ اللہ ہے تمہارا پالنے والا اس نظام کو چلانے والا اس نظام کا کارن ہار اللہ اللہ ہے اللہ کی خلق السماوات والارض اس کی پہچان ہے اس نے پیدا کیا سارے آسمانوں کو والارض اور زمین کو وہ چاہتا تو ایک لمحے میں پیدا کر سکتا تھا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں لیکن اس کی حکمت بالغہ کا تقاضا یہ ہوا کہ اس نے یہ سارا نظام چھ دن میں بنا دیا فی ستتی ایام چھ دنوں میں تم مست علی العرش پھر اس نے تجلی فرمائی عرش پر لفظی معنی تم مست پھر وہ مستوی ہوا پھر وہ بیٹھا علی العرش تخت پر لیکن یہ ترجمہ کرتے ہی چونکہ ہمارے ذہنوں میں اس کا بیٹھنا پھر کا تصور اس طرح کی باتیں آنے لگتی ہیں اس لیے میں آسان ترجمہ کرتا ہوں پھر اس نے تجلی فرمائی عرش پر وہ عرش پر بھی ہے اور وہ ہر جگہ بھی ہے ہم اس کو قیاس نہیں کر سکتے نوز باللہ اپنے اوپر ہمارے اکابر کا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ مشہور ہے عرش معلوم ہے کس کو کہتے ہیں عرش تو تخت کو کہتے ہیں استوا کا معنی بھی معلوم ہے استوا کے معنی اچھی طریقے سے بیٹھنا اور بھی کئی معنی استوا کے اس سے پہلے بھی آئے لیکن جب اس کے بعد آلہ آئے تو اچھی طرح بیٹھنا لیکن کیفیت ہو مجہول اس کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں ہے وہ کس طرح بیٹھا ہے اینما کن تم بہو ما کن تم جہاں کہیں ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ ساتھ بھی ہے وہ عرش پر بھی ہے وہ آسمان دنیا پر بھی تجلی فرماتا ہے کیسے فرماتا ہے ہم تصور ہی نہیں کر سکتے ساری کائنات اس کے مقابلے میں صرف بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ورنہ باللہ اس کو کس کے ساتھ تشبیح دے سکتے ہیں ہمالیہ کے مقابلے میں ایک ذرہ یہ تو صرف ایک کہنے کی بات ہے اس کو کیا کہیں گے وہ کہاں ہے تم مستبہ على العرش پھر اس نے عرش کو تجلی فرمائی متقدمین ان چیزوں کے اسی طرح معنی کرتے تھے جب بعد کے دور میں فتنوں کے دور آئے اور لوگ ذہن خراب کرنے لگے کہ کیسا بیٹھا ہے عرش کے اوپر عرش پر بیٹھا ہے اس کا مطلب پھر یہاں نہیں ہے تو پھر متاثرین نے اس کے لازمی معنی بھی کیے اور قرآن کریم کے آیات جب ہم مکمل طور پر پڑھتے ہیں ایسے موقع پر تو اشارہ بھی یہی لگتا ہے کہ لازمی معنی ہے لازمی معنی کیا دنیا میں اس عقیدے کے بے شمار لوگ رہے کہ کائنات کو پیدا تو اللہ نے کیا ہے لیکن اس کے بعد اس نے اس نظام کو کچھ اوروں کے حوالے کر دیا وہی یہ نظام چلاتے ہیں اور وہ اس وقت میں خاموش ہیں وہ کچھ کر نہیں رہا ہے اس سوچ کے یونانی فلسفی بھی رہے انہوں نے کہا کہ پروردگار نے نظام کو پیدا کیا پھر عقول اشرا کے حوالے کر دیا یہ نظام وہ عقول اشرا کیسے وجود میں آئے کیا ہے وہ اور ہمارے برادران وطن کا بھی یہ خیال رہا کہ وہ ایک بڑی طاقت ہے لیکن اس میں اس پرماتما نے کچھ آتمائیں پیدا کی اور پھر نظام کو ان کے حوالے کر دیا قرآن کریم اس کی تردید کرتا ہے نظام پیدا بھی اس نے کیا اور نظام کو چلا بھی وہی رہا ہے اور ایسے موقع پر جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں کرسی پر ہے تو یہی مفہوم ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے کہ نظام وہی چلا رہا ہے واللہ عالم یہ ہے نظام چلانے کا اس کا یغشی اللیل اڑھا دیتا ہے وہ ڈھانپ دیتا ہے وہ رات کو دن پر اور الٹا مانا بھی کر دیجیے آپ دن کو ڈھانپ دیتا ہے رات پر اور ایک ہی لفظ اور دونوں معنی مراد ہیں کبھی رات کو دن پر ڈھانپتا ہے دن کو رات پر ڈھانپتا ہے رات اندھیری ہے اس کے اوپر روشنی چڑھائی اندھیری چھپ گئی دن ہو گیا اور دن روشن ہے اس کے اوپر اندھیری کو کو چڑھائی اندھیری کو چڑھایا تو دن چھپ گیا رات آ گئی یدہ ہسی رات تلاش کر دن تلاش کرتا ہے رات کو یہ رات تلاش کرتی ہے دن کو حسیس جلدی جلدی تیزی کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ایک نے آ کر کے قبضہ کیا کچھ دیر کے لیے اندھیری ہوئی اس کے پیچھے دوڑتا ہوا دن آیا اس نے رات پر قبضہ کر لیا دوبارہ روشنی ہو گئی وہ شمس اول قم اور اور سورج اور چاند اور ستارے مسخرات بھی امر ہی مسخرات پابند کیے ہوئے ہیں بندے ہوئے ہیں بھی امر ہی اس کے حکم کے اس کے حکم کے بندے ہوئے ہیں نظام چلا رہا ہے یہ سارا ستارے اس کے حکم کے پابند سورج اس کا حکم کا پابند اور چاند اس کے حکم کا پابند اس کے حکم کے تحت لٹکے ہوئے اس کے حکم کے تحت اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے اس سے دو باتیں معلوم ہوئی کائنات کو پیدا بھی اس نے کیا اللہ الخلق سنو پیدا کرنے کا کام بھی اسی کے لیے والامر اور نظام چلانا حکومت کرنا امر دینا یہ سارا کام اس کا ہے تبارک اللہ رب العالمین کتنا برکت والا ہے اللہ جو جہانوں کا پالن ہار ہے اللہ اکبر جن کو تم اس کا شریک سمجھے ہوئے ہو فلاں شریک فلاں شریک ان میں سے کسی نے یہ کائنات بنائی ہے کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا ہے کوئی نہیں کہے گا کہ چاند اور سورج اس نے بنائے ستارے اس نے بنائے استغفر اللہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ نظام کائنات کو کوئی دوسرا چلا رہا ہے بنانے والا بھی وہی ہے نظام کائنات کو چلانے والا بھی وہی ہے تبارک اللہ اللہ برکت والا ہے رب العالمین جو جہانوں کا پالن ہار ہے جب سب کا پیدا کرنے والا بھی وہی نظام کا چلانے والا بھی وہی ادعو ربکم تضرعا وخفیا پھر اے انسانوں اپنے رب کو پکارو اس سے مانگو اس سے دعائیں کرو اس کو پکارو تضرعا گڑ گڑا کر رو رو کر وہ خفیتا اور چپ کے چپ کے آہستہ آہستہ آدمی جب روتا ہے آواز بلند ہو جاتی ہے معلوم ہوتا ہے مالک الملک کو یہ پسند نہیں ہے فرمایا اس کو اس سے مانگو اس کے گڑ گڑاؤ مگر اتنا نہیں کہ چیخنا اور چلانا اور شور مچانا ہو جائے خفیہ چپ کے چپ کے اس مالک کو پکارو مگر چپ تضرعا گڑ گڑاتے ہوئے مگر چپ کے چپ کے اس موقع پر مفسرین نے وہ تمام روایتیں نقل کی ہیں جن کے اندر زور سے اور چلا چلا کر کے دعا مانگنے سے منع کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر کچھ لوگوں کو دیکھا دعا کرتے ہوئے چیختے اور چلاتے ہوئے آپ نے فرمایا جس کو تم پکار رہے وہ بہرا بھی نہیں ہے اور وہ تم سے دور بھی نہیں ہے پھر چیختے اور چلاتے کس لیے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گاؤں کے سادے آدمی نے پوچھا کہ میرا رب کہاں ہے اگر نزدیک ہے تو آہستہ آہستہ پکارو اگر دور ہے تو زور زور سے پکارو آپ نے فرمایا تیرا رب نزدیک ہے چپ کے چپ کے پکار رو سکتے ہو گڑ گڑا سکتے ہو مگر چپ کے چپ کے اب جو لوگ سپیکر لگا لگا کر کے چلاتے ہیں وہ خود ہی فیصلہ کرے لا يحب المعتدین وہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو اور چیخنا اور چلانا اور شور مچانا اور سپیکر پر چلانا اس کو پکارنے کے لیے یہ تو حدوں کو کراس کرنا ہے حدوں کو کراس کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے ولا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا اور مت خراب کرو تم مت بگاڑو تم بگاڑ پیدا کرو زمین میں فساد پیدا کرو بعد اصلاحیہ زمین کے درست کرنے کے بعد زمین کا فساد کیا ہے اس اکیلے مالک کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا کسی اور سے مانگنا کسی اور کے در پر سجدے کرنا وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا تم یہ نظام کا بگاڑنا تھا کسی اور کو سے مانگنا وَدْعُوهُ اور اسی سے مانگو اسی کو پکارو خوف ڈرتے ہوئے بھی وہ اور لالچ کرتے ہوئے بھی اپنے اعمال پر نظر رکھو تو ڈرو کہ واقعہ ہمارے اعمال ہماری پکڑ ہو جائے لیکن اس کی رحمت کی طرف نگاہ کرو تو پھر لالچ کرو اس سے تما کر کے لالچ کر کے مانگو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیک و کاروں سے مانگو اس سے اس کی رحمت قریب ہے اس کے در پر کبھی دستک دے کر کے دیکھو کتنا دینے والا مالک ہے اللہ اکبر کیا تعارف کرایا پروردگار کا اللہ الخلق والعمر سنو پیدا کرنا اسی کا کام ہے اور حکم چلانا بھی اسی کا کام جب سارے کام اس کے ہیں تو پکارو بھی اسی کو اور پکارنے کے دو طریقے و خفیہ اور دوسرے خوف وطفہ چار ادب ہو گئے گر گڑا کر کے پکارو عاجزی کے ساتھ پکارو توجہ کے ساتھ اس کو پکارو ایسا ہی کون سی دعا ہے ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں مکھیاں ہانک رہے ہیں اور دعا ہو رہی ہے وہ خفیتن اور چپ کے چپ کے آہستہ آہستہ پکارو خوفا ڈر ڈر کر کے پکارو لالچ کر کر کے پکارو امیدیں کر کر کے پکارو يَدَيْ رحمتی جب آپ کسی سے کہیں گے کسی کے لیے کہیں گے کہ اس سے مانگو تو فوراً ذہن میں پیدا ہو بات آئے گی کہ کیا اس نے دیا ہے کسی کو اور جتنے غیر اللہ ہیں جن کے در پر لوگ جھکے ہوئے ہیں ان کی جھوٹی کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ اس نے فلاں کو دیا فلاں کو بیٹا دیا فلاں کو بیٹی دی فلاں کو ایسا کیا فلاں کا بیڑا غرب کیا کسی کو کچھ نہیں دیا اس مالک نے دیا اس لیے اس سے کہا جا رہا ہے کیا دیا وہی اور سلیہ وہی تو ہے جو بھیجتا ہے ہواوں کو بشرم بین یادی رحمتی اپنی مہربانی کے آگے آگے خوشخبری دینے کے لیے صبح و شام ہوائیں کس کے حکم سے چلتی ہیں اور بارش کس کے حکم سے برستی ہے اور بارش سے پہلے بادل اور پھر بادلوں کے آگے آگے ہوا چلتی ہے پتے ہلتے ہیں اشارہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت آنے والی ہے بارش آنے والی ہے یہ ہے مالک الملک اذا اقلت صحابا ثقالا یہاں تک کہ جب اٹھا لیتی ہیں وہ ہوائیں اقل یقل اٹھانا اٹھا لیتی ہیں وہ ہوائیں ثقالا بھاری بادلوں کو سقناہ لبلد میت تو ہم ہانک دیتے ہیں ان ہواؤں کو بھیج دیتے ہیں ان ہواؤں کو لبلد میت مردہ شہر کے لیے بھیجتے ہیں مردہ شہر ایسی زمین کی جانب جو بارش نہ برسنے کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے مر چکی تھی جس کا گھاس پھونس سب ختم ہو چکا تھا جس میں اب روحیدگی نہیں رہی تھی فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَا تو پھر ہم اتارتے ہیں اس زمین پر پانی فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ السَّمَرَات پھر ہم اسی مردہ شہر سے نکالتے ہیں من السَّمَرَات ہر قسم کے میوے جیسے وہاں ضرورت ہوتی ہے جیسے وہاں کے لوگوں کے لیے مناسب ہوتے ہیں ہر قسم کے میوے نکالتے ہیں کیا کوئی اور کر رہا ہے یہ سارا کچھ ہواؤں کو کون چلا رہا ہے کوئی نہیں کہتا فنا دیوی دیوتا بارش کون برسا رہا ہے بادلوں کو کون ہٹا رہا ہے مردہ زمین کو کون زندہ کر رہا ہے اور انسانوں کو اشارہ ہے جو گناہوں سے مردہ ہو گئے بس ایک لمحہ لگے گا تم کو زندہ ہونے کے لیے آنسوں کی تھوڑی سی برسات لگاؤ تھوڑی سی بارش پڑے گی زندہ ہو جاؤ گے غزہ علی کا لیکن میں نے عرض کیا کہ گفتگو عام ہو رہی ہو اور اس سے کسی خاص نقطے کی طرف اشارہ کیا جائے یہ قرآن پاک کا اکثری انداز ہے بات چل رہی تھی کہ دیکھو زمین مردہ تھی بارش پڑی اور فوراً زندہ ہو گئی فوراً ذہن موڑا مکے والوں کا جو کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے پوچھا کیوں نہیں ہو سکتے کہا ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی گوشت کو کیڑے کھا جائیں گے اور کیڑے مریں گے ان کو دوسرے کیڑے کھا جائیں گے اور پھر وہ کھاد اور گوبر بن جائے گا پھر کون ان کو دوبارہ زندہ کرے گا کہا یہ جس طرح مردہ زمین زندہ ہوئی اسی طرح تم کو بھی زندہ کریں گے کذالک نخرج الموتا اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو لعلکم تذکرون اور تم کو سنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو والبلد الطیب یخرج ربه تو ایک ہی بات سے کئی کی جانب اشارے بارش پڑتی ہے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے لیکن ہر جگہ کی زمین زندہ نہیں ہوتی یہی بارش آپ کی وادی میں پڑتی ہے تو سیب لگتے ہیں اور یہی بارش دوسرے علاقوں پر پڑتی ہے تو زمین تھی وہ بھی بہنے لگتی ہے اور اس پر کچھ پیدا نہیں ہوتا ہے زیادہ زیادہ باجرہ اور زیادہ زیادہ مکئی پیدا ہو سکتی ہے اس میں فرمایا اسی طریقے سے عرش سے یہ قرآن کریم کی بارش نازل ہو رہی ہے وہی کی بارش نازل ہو رہی ہے جس طرح بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے مگر وہ زمین جس کے اندر کچھ نہ کچھ ابھی آثار زندگی کے ہیں جس میں کچھ نہ کچھ تازگی ہے جس کو ہم کہیں گے جو زرخیز زمین ہے اور جو بنجر زمین ہے وہ نہیں زندہ ہو سکتی اس آسمانی وحی کی روحانی بارش کے ذریعے بھی وہ دل زندہ ہوتے ہیں جن میں کچھ نہ کچھ زندگی کے اثرات ہیں اور جو دل مردہ ہو گئے ہیں ان کو بھی یہی وہی سنائی جاتی ہے یہی وہی حضرت ابو بکر صدیق نے سنی اور یہی وہی ابو جہل اور رتبہ اور شہبہ اور اور ابو لہب نے سنی لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آتما زندہ تھی تو ان کی مردہ زمین زندہ ہو گئی تازگی مل گئی اور ان کو سنائی جاتی رہی مگر وہ مردے ہی مردے مر گئے اسی طریقے سے یہی وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنی چند آئے تھے قاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا اور یہی وہی مکہ کے وڈیروں کو سنائی گئی مگر وہ نہیں زندہ ہوئے وہ بالکل مر چکے تھے بنجر زمین نہیں زندہ ہوتی والبلد الطیب اور پاک پاک زمین پاک شہر یعنی پاک زمین یخرج نباته باذن ربه نکالتا ہے نکلتی ہے اس کی نباتات باذن نے اس کے رب کے حکم سے والذی خبوسا اور وہ شہر جو خراب ہو چکا ہے گندا ہو چکا ہے جو مر چکا ہے جو بالکل بنجر ہو چکا ہے لا یخرج الا نکیدا نہیں نکلتا ہے اس میں سے کچھ الا نکیدا مگر بیکار قسم کی چیزیں نہ معمولی قسم کی چیزیں بیکار قسم کی چیزیں گوڑیوں پر بھی یہی بارش پڑتی ہے مگر وہاں جھاڑ جھنکاڑ اور بدبودار درخت جھاؤ قسم کے درخت پیدا ہوتے ہیں لیکن باغوں میں یہی بارش پڑتی ہے تو وہاں گلو گلزار لالا اور بہترین قسم کے پھل اگتے ہیں لا یخرج الا نکیدہ نہیں نکلتا ہے اس میں سے مگر نکیدہ بیکار قسم کی چیزیں یشکرون جنت اور جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد شیطان کس طرح کس طرح بہکاتا ہے اس کے بعد یہ رکو اس کے اوپر تبصرہ اور یہ رکو ایک طرح سے کل پچھلے مضمون کی تکمیل اور اگلے مضمون کی شروعات اب انبیاء کرام کا تذکرہ ہوگا اسی کو کہا کذالک نصرف الایات اسی طرح ہم گھما پھرا کر بیان کرتے ہیں آیات کو لقومی یشکرون ایسے لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں کوئی شکر کرے ہم کس طرح اس کو سمجھاتے ہیں کس کس ڈھنگ سے سمجھا رہے ہیں اللہ اکبر اس رکوع کو تو آپ صبح شام پڑھا کیجئے کیا سمجھانے کا طریقہ ہے پروردگار کا آپ کی تسلی کے لیے کہ آپ پہلی مرتبہ نہیں دعوت دے رہے ہیں اور اس راستے میں مصیبتیں اور پریشانیاں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام آپ سے پہلے آئے اور وہ بھی یہی مصیبتیں اور پریشانیاں سہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے لیکن فرق ہے میں عرض کر چکا پہلوں کو جتنی تکلیفیں ملی سال ہاں سال میں آپ نے فرمایا مجھ پر تو وہ ایک ایک دن میں ساری مصیبتیں آئی پھر بھی آپ کے لیے تسلی صحابہ کے لیے تسلی انبیاء کرام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور ظاہر ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا تو نہیں چند انبیاء کرام کا اور کون سے انبیاء کرام جن سے عرب کے لوگ واقف تھے جن کے نام ان کے ذہنوں میں موجود تھے حضرت نوح علیہ السلام بے شک بہت پرانے نبی ہیں اور آدم علیہ السلام کے بعد جب شرک پھیلا ہے تو وہی سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت دینے آئے ہیں لیکن عربوں کے ہاں مشہور تھے ان کے بعد حضرت حود علیہ السلام بے شک کافی دور ہیں مگر عرب ان سے واقف تھے پھر حضرت صالح علیہ السلام اور پھر حضرت لوت علیہ السلام اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جن قوموں کی طرف آئے تھے ان قوموں سے بھی عرب واقف تھے کون سی قومیں نوح علیہ السلام کی قوم کہاں رہتی تھی ان سے واقف اسی طریقے سے قوم عاد قوم سمود ان قوموں سے بھی واقف تھے اس لیے ان انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ صرف عرب کے انبیاء کا قرآن نے کیوں تذکرہ کیا اگر یورپ کے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہندوستان کے لوگوں کا تذکرہ ہوتا تو پہلے یہاں کی قومیں بتائی جاتی پھر ان کے شرک کے طریقے بتائے جاتے اور پھر ان کی طرف آنے والے انبیاء کرام کا تعارف کرایا جاتا اس میں لوگوں کے ذہن سے بہت دور باتوں کو قریب کرنا پڑتا اس لیے قرآن کریم نے ان انبیاء کرام کا تذکرہ کیا جو ان کے ماحول میں تھے آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں تو شاعروں کے یہاں بطور مثال بطور تلمیح کچھ خاص خاص شخصیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے ہمیشہ لیکن کس کا کیا جاتا ہے جو جس ماحول میں ہو پنجابی کی شاعری ہو تو ہیر رانجا کا تذکرہ ہوگا سسی پنو کا تذکرہ ہوگا مرزا صاحبہ کا تذکرہ ہوگا اردو کی شاعری ہو تو پھر پیشہ اور فرحات کا تذکرہ ہوگا شیریں کا تذکرہ ہوگا چونکہ وہ فارسی سے آئی ہے تو فارسی میں یہی شخصیات مشہور تھیں حضرت نوح علیہ السلام کہاں تشریف لائے انشاءاللہ ان تمام انبیاء کرام کا تذکرہ آ رہا ہے سورہ ہود میں اور وہاں انشاءاللہ تفصیلی تذکرہ تو ہم بھی تفصیل سے انشاءاللہ بات عرض کریں گے ان کے تعلق کی لیکن یہاں قرآن کریم نے انتہائی اختصار سے کام لیا تو آپ بھی مختصر سنیے حضرت نوح علیہ السلام عراق میں تشریف لائے عراق کی سرزمین میں جہاں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے مشہور ہے کہ یہ جس شہر کا نام آج بھی موصل ہے یہی ان کا مرکز تھا لیکن ان کی دعوت کا دائرہ اتنا نہیں ہے ان کی دعوت کا دائرہ آذر بھائی جان آرمینیا تک پھیلا ہوا ہے اس پورے علاقے میں اور مشہور یہی ہے اور دونوں رائے ہیں یہ رائے بھی ہے کہ اس وقت میں دنیا میں انسان تھے اور جگہ بھی لیکن حضرت نوح علیہ السلام انہی لوگوں کی طرف آئے تھے لیکن زیادہ محقق بات ان لوگوں کی معلوم ہوتی ہے جنہوں نے کہا کہ ابھی انسانیت زیادہ نہیں پھیلی تھی اسی بیچ کے حصے میں انسانیت پھیلی تھی اور وہ گناہوں میں مبتلا ہوئے تھے ان کی طرف حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے لقد ارسلنا نوحا الى قومه یقینا بھیجا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب الى قومه ان کی قوم کی جانب فقال یا قوم اعبدوا الله تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم اعبدوا الله اللہ ہی کی عبادت کرو عبادت کرو اور پھر اللہ کی کرو کسی اور کی نہ کرو ما لکم من الہ غیر نہیں ہے تمہارے لیے الہ من الہ کوئی الہ میں عرض کر چکا کہ جب حرف نفی کے بعد من آتا ہے تو اس من کا معنی کوئی ہوتا ہے یہ نکرہ میں مزید تاکید کرتا ہے میں لم من ہے تمہارے لیے کوئی معبود کوئی عبادت کے لائق غیرہ اللہ کے سوا جب پیدا اللہ کرتا ہے اور اس قوم کے حالات جو قرآن کریم نے بیان کیے تو یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ میں غیر اللہ کو بھی مانتے ہیں اور جن غیر اللہ کی وہ پوجا کرتے تھے چھوٹے موٹے کتنے ہوں گے واللہ عالم لیکن پانچ بڑے خدا تھے ود سوا یعوق نصر نوح میں ان کا تذکر آ رہا ہے اور عبداللہ ابن عباس کی روایت سے یہ بھی میں عرض کر چکا کہ یہ بزرگ ہستیاں تھیں اپنے اپنے دور میں جب وہ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی ان کی مورتیاں بن گئی انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب یوم عظیم بہت بڑے دن کے عذاب کا خوف کھاتا ہوں کہیں یعنی وہ عذاب تمہیں اپنے اندر گھیر نہ لے بڑے دن کے عذاب سے تم پر ڈرتا ہوں مراد قیامت ہی کا دن ہو سکتا ہے اور دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ بھی بڑا دن ہے قیامت کا دن اپنی ہولناکی کی وجہ سے قیامت کا دن اپنے دہشت اور خوف کی وجہ سے بڑا ہے قال الملو اور ویسے بھی بڑا ہے وہ دن فرمایا کہیں پر پچاس ہزار سال کا اور کہیں ایک ہزار سال کا اپنے موقع پر آئے گا پچاس کا کیا مطلب اور ہزار کا کیا یوں بھی بڑا ہے اور ہولناکی کی وجہ سے بھی بڑا قال الملو من قومه حضرت علیہ السلام کو قوم نے کیا جواب دیا قرآن پاک نے ان کو جو سامنے رکھا قیامت تک کی تاریخ دعوت والوں کے سامنے آئی کہ جب بھی آپ دعوت کا کام کرو گے کسی کے سامنے دین پیش کرو گے سب سے پہلے مخالفت کون کریں گے الملا الملا قوم کے سربر آوردہ لوگ بڑے لوگ کن کو کہتے تھے ملا عربی میں مل یملا منع بھرنا وہ لوگ جن کے روگ سے نگاہیں بھر جاتی ہیں جن کو دیکھنے سے آدمی ڈرتا ہے ان کے روگ سے آنکھیں بھر جاتی ہیں ان کو ملا کہتے تھے قوم کے سربر آوردہ لوگ بڑے لوگ قال ملا کہا سرداروں نے من خوی ان کی قوم میں سے انا لنرا کفی بلال مبین بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھ کو فی ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں یہ بڑے لوگوں کا جواب کہ ہدایت والے کو گمراہ کہو اور آپ نے آپ کو ہدایت والا مانو تم تو کھلی گمراہی میں کیا بات کر رہے ہو باپ دادا کی مخالفت کر رہے ہو یا قوم میرے سبھی دولالا اللہ اکبر انبیاء کا جواب کیا ایسا پیار والا وہ کہتے ہیں کہ آپ گمراہ ہیں اس پر غصہ نہیں قال یا قوم فرمایا او میری قوم اور قوم کس طرح دھمکا رہی ہے پھر بھی میری ہی قوم ہو لئی سبھی دلالہ میرے ساتھ کسی قسم کی گمراہی نہیں ہے تم غلط کہہ رہے ہو میں گمراہ نہیں ہوں ولیکنی رسول من رب العالمین بلکہ میں تو رسول بھیجا ہوا ہوں من رب العالمین جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ابلغکم رسالات ربی میں بھیجتا ہوں میں پیش ابلغکم پہنچاتا ہوں میں کم تم کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں رسالات ربی اپنے رب کے پیغامات وہ ایک ایک سے گفتگو نہیں کرتا ہے ایک ایک کو اپنا پیغام نہیں بھیجتا ہے اس نے اپنا پیغام مجھے دیا اور میں اس پیغام کو تم تک پہنچا رہا ہوں وَانْسَحُ لَكُمْ اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں لا تعلمون جو تم نہیں جانتے مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ نافرمانوں کا کیا انجام ہوگا مجھے پروردگار نے آگاہ فرمایا ہے کہ فرما برداری کا کیا نتیجہ نکلے گا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اب عجب تم انجا تم ذکر تم اعلیٰ تم وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جتنے اعتراضات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آپ پر مکہ کے کافر کر رہے تھے تقریباً وہی اعتراضات حضرت نوح علیہ السلام پر اس زمانے کے لوگ کر رہے ہیں ہزاروں سال پرانی بات دکھایا یہ جا رہا ہے کہ نافرمانوں کے انداز ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اس لیے کہ ہر دور میں استاد تو ان کا ایک ہی ہے ابلیس وہ جو ان کو پٹی پڑھاتا ہے ویسے ہی وہ جواب دیتے ہیں حضرت علیہ السلام کے زمانے میں کیا اعتراض تھا اس کو یہاں مختصر فرمایا اور سورہ عود میں تفصیل سے آ رہا ہے انہوں نے کہا آپ کیسے رسول ہو سکتے ہو آپ تو کھاتے پیتے ہو اور آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے دوسرا اعتراض اگر آپ رسول ہو تو پھر آپ بتاؤ غیب کی خبریں بتاؤ کس کی بیڑ کیا دے گی کس کی بکری کیا دے گی کون کب مرے گا کس کاروبار کرنے میں نفع ہوگا کس میں نقصان ہوگا یہ ہم کو بتاؤ یہی اعتراض رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا یہاں اس کا اجمال اب عجب تم اور لوگو اب عجب تم اور کیا تم کو تعجب ہو گیا ان اس بات پر جا کہ آ گیا تم تمہارے پاس ذکر آ گئی تمہارے پاس ذکر نصیحت میں رب بھی تم تمہارے رب کی جانب سے تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے نصیحت اور کلام اترا وہی اتری اعلیٰ رجل منکم ایک مرد پر منکم جو تم میں سے ہی ہے اسی پر حیران کی تھی ہم میں سے ایک آدمی کل تک ہمارے بیچ میں تھا ہمارے جیسا انسان ہماری طرح کھاتا پیتا ہماری طرح کاروبار کرنے والا ہماری طرح بیاہ شادیاں کرنے والا یہی اعتراض ہے جس کے آپ جوابات سنیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی اعتراض آپ نے شادی کیوں کی سورہ ابراہیم میں آپ اس کا جواب سنیں گے آپ کھاتے پیتے کیوں ہیں سورہ فرقان میں آپ اس کا جواب اور یہی ان کے الفاظ سنیں گے جواب تو جگہ جگہ آ رہا ہے لیکن یہی ان کے الفاظ آپ غیب کی خبریں کیوں نہیں بتاتے ہیں وہ ہم ابھی پیچھے پڑ چکے ہیں کیا تم کو تعجب ہوا اس وجہ سے کہ اللہ کی تمہارے رب کی نصیحت آ چکی ہے مرد کے اوپر من کم تم میں سے تم کو آگاہ کرے تاکہ تم کو آگاہ کرے تمہارے اعمال کے بدتر نتیجے سے کہ تمہارے اعمال کا کیا نتیجہ نکلے گا تمہیں بتائے جنت و جہنم کہ کن کن کو ملیں گی ولی تب تک ہو اور تاکہ تم تقوا اختیار کرو ولعلکم اللہ کو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے اللہ کی نصیحت اس لیے آئی نہ فرمانوں کو آگاہ کیا جائے اور تاکہ یہ بتایا جائے انسانوں کے تم بچ جاؤ تمہارے بچنے کے یہ فائدے ہیں اور جب بچ جائیں گے تو اللہ کی رحمت تم پر ہوگی فَكَذَّبُوهُ ہو انہوں نے پاک کا یہ کمال ہے جب اختصار کرتا ہے اتنی بڑی بات کو ایک لفظ میں بیان کر دیتا ہے اور جب تفصیل سنانا شروع کرتا ہے تو صفحات کے صفحات بیان کرتے چلے جاتا ہے کیا ہوا نو علیہ السلام آئے انہوں نے قوم کو یہ تقریر سنائی قوم نے انکار کیا پھر کیا نتیجہ نکلا فقط لابو ہو تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا علیہ السلام کو فین جئی ہو تو ہم نے علیہ السلام کو بچا لیا اور والذین معه اور ان لوگوں کو بچایا جو ان کے ساتھ تھے ایمان لائے تھے اور باقی کا کیا ہوا سب غرق ہو گئے سب ختم ہو گئے کہاں بچایا ان کو فل فل کی کشتی میں اب وہ کیسے کشتی بنی تھی اور کتنی بڑی کشتی تھی اور اس میں کتنے لوگ سوار ہوئے اور کس طرح کس طرح وہ کشتی رہی اور پھر کہاں آ کر کے اتری اور کہاں لگی وہ کشتی وہ بات چونکہ تفصیل سے آ رہی ہے سورہ ہود میں تو انشاءاللہ وہیں اس کا مطالعہ کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے بچایا اور جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں ان کو بچایا اور باقی کا کیا ہوا وہ بِآيَاتِنَا اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا تھا کذبو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں جھٹلانا جھٹلانے کا مطلب جھوٹا سمجھنا یا جھوٹا کہنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا تھا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھا تھا انہم کانو قوما عمین بے شک یہ اندھے لوگ تھے اندھے ہو گئے تھے یہ جو بیان قرآن پاک کا ہے تو ہمیں تو ایسا لگا کہ جیسے یہ ایک یا دو دن کی بات ہے ایک دن حضرت کے نو علیہ السلام آئے انہوں نے تقریر فرمائی لوگوں نے انکار کیا دوسرے دن عذاب آیا نو علیہ السلام اور ان کے ساتھی بچ گئے اور باقی سب کا بیڑا غلط ہو گیا لیکن ایسا نہیں ہے یہ ساڑھے نو سو سال کے زندگی کا نچوڑ پیش کیا ہے ساڑھے نو سو سال اور کہنا کیا چاہتا ہے قرآن کریم یہ ایک دن کی بات سنو اور ساڑھے نو سو سال کو اس پر قیاس کرو ایک دن کی بات کہاں لئی نہارا رات کو اس پر قیاس کرو دن کو اس پر قیاس کرو ہیں اور میں نے ثم علمت لهم واسررت لهم اسرارا اور اسی پر قیاس کرو کبھی مجموع میں دعوت دی اور کبھی تنہا جا کر کے گھر گھر ایک ایک کے ڈیرے پر ملاقات کی اللہ اکبر ساڑھے نو سو سال اسی کشم میں بھی تھی میری زندگی کی راتیں کبھی اسی طرح بس دعوت دیتے رہے بلاتے رہے لوگ مخالفت کرتے رہے اور لوگ ستاتے رہے ساڑھے نو سو سال کے بعد یہ فیصلہ ہوا اس قصے کے اندر ایک طرف تو ایمان والوں کو صبر کی تلقین ساڑھے نو سو سال تک کبھی یہ کشمکش جاری رہتی ہے اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے اس لیے تمہیں بھی ڈٹے رہنا ہے اور پھر اس کے ساتھ میں کہ تم کس راہ پر نکل آئے ہو یہ پھولوں کا راستہ نہیں یہ مخمل کی سیج کا راستہ نہیں یہ کانٹوں والا راستہ ہے یہ ہے دعوت کا راستہ اسی پر تم کو چلنا ہے لیکن اس کے ساتھ میں مکہ والوں کو دھمکی مخالفین کو دھمکی اندھیری رات کتنی بھی لمبی ہو آخر رات ہے وہ جانے کے لیے ہوتی ہے پھر آخر صبح ہوتی ہے رات کیا کرے گی کتنا زور لگائے گی آخر تو مٹ جائے گی پھر صبح ہوگی یہ دیکھو ساڑھے نو سو سال تک اندھیری کے پجاری کیا سمجھتے رہے کہ ہم غالب ہیں ہم ہی غالب آئیں گے لیکن پھر کس طرح اللہ کا دین غالب آیا یہ نافرمان قوم دنیا سے چلی گئی ایمان والوں کو مزید ایک سبق وہ کیا کہ پھر فرما برداروں میں نافرمان پیدا ہوتے ہیں تمہیں اپنے دین کو بچانے کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے سب نافرمان مر گئے صرف فرما بردار بچے لیکن انہی فرما برداروں میں پھر نافرمان پیدا ہوئے پھر وہی حالات ہوئے پھر لوگوں کو دنیا ملی پھر کھا کھا کر کے پھٹ گئے اور پھر شیطان نے ان کو بہکایا اور پھر کچھ بزرگوں کے نام پر مورتیاں بنی اور پھر شرک ہونے لگا پھر خدا بیزاری کے حالات بنے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قرآن پاس عام طور پر تذکرہ کرتا ہے قوم عاد کا اکثر قوم عاد کا تذکرہ کرتا ہے نوح علیہ السلام کے لیے مشہور ہے بہت زیادہ پختہ روایتیں تو نہیں ہیں قرآن پاک کے دو مقام کو دیکھ کر یہ سمجھا گیا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ اور لوگ تھے کشتی میں لیکن آگے جو انسان چلے وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد چلی باقی لوگوں کی نسل آگے نہیں چلی اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں دوسرے لوگوں کی بھی نسلیں چلیں البتہ زیادہ تر حضرت نو علیہ السلام کی اولاد چلی اس میں زیادہ برکت ہوئی اور ان کے چار بیٹے تھے سینٹرل ایشیا کی طرف ان کے بیٹے حضرت سام رکے اور ان کی اولاد چلی ان کی اولاد میں کس طرح نافرمانی آئی کہا قوم عاد کو دیکھو قوم عاد کون ہے ان کا بھی تفصیلی تذکرہ سورہ حود میں آ رہا ہے قوم ہے عاد اور ان کی طرف بھیجے گئے تھے حضرت ہود علیہ السلام یہ قوم کہاں رہتی تھی آج کا نقشہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو عراق اور یمن اور شام اور سعودی اس کے بیچ میں ایک لمبی پٹی چلی گئی ہے اس کو قرآن کی زبان میں احقاف کہتے ہیں احقاف ریت کے تودوں کا علاقہ نقشہ سامنے ہو تو دکھا دو ویسے تو آپ کے ذہن میں ہے کہ سعودی کے اوپر کا حصہ عراق کے اس طرف کا حصہ یمن کا نچلا حصہ حضرہ موت سے جو شروع ہوتا ہے اور ادھر سے سیریا کا حصہ اس کے بیچ میں ریت کے تودو کا علاقہ ہے صرف ریت ہی ریت ریگستان ہی ریگستان اس کو پار نہیں کر سکا کوئی اب تو حالات ہیں لوگوں کے پاس اسباب ہیں تو اسی ریگستان میں لوگ چلتے ہیں اس کو پار کرتے ہیں اس کو پار کرنا بہادری سمجھتے ہیں ہماری تاریخ میں سب سے پہلے حضرت خالد بن ورید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو لے کر اس کو پار کیا تھا جب بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں گر گئی تھی تو انہوں نے پیچھے سے رومیوں پر حملہ کیا تھا اس کو پار کر کے دشت تو دشت سے ہی دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے یہی دشت ہے وہ اس کو یہ دشت ریتیلا علاقہ ریگستان جدھر ادھر ریتی ریت اس میں دھس جاتا ہے آدمی لیکن یہ ریتیلا علاقہ نہیں یہ پروردگار کے عذاب کا مظہر ہے یہ بہت زرخیز علاقہ تھا بہت زیادہ باغات کا علاقہ تھا اس میں قوم عاد رہتی تھی اور پروردگار نے ان کو ظاہری نعمتوں کے علاوہ جسمانی نعمت بھی دی یہ کھانے پینے کی نعمتوں کے علاوہ جسمانی نعمت کتنی بڑی نعمت جسم کی سورہ یہود میں تفصیل آ رہی ہے ایک ایک آدمی ساٹھ ساٹھ گز کا درختوں کو اکھاڑنے کے لیے ان کو کوئی کدال کی ضرورت نہیں تھی جس طرح ہم گھاس ہیں اس طرح درخت اکھاڑتے تھے کتنی طاقت والے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ کے اوپر ان میں سے بعض لوگوں کی اسی ریت کے تودو میں سے کھوپڑیاں ملی ہیں ایک کھوپڑی کے اوپر جب آپ میٹر کو گھماتے ہیں تو پانچ میٹر کا پانچ فٹ کا میٹر وہ فتیلہ اس کے اوپر گھوم جاتا ہے پانچ فٹ ان کی قطر ہے ان کے سر کا تو کتنا بڑا ان کی جسم ہوگا کتنی بڑی وہ قوم ہوگی یہی ان کی جسامت تھی جس کی وجہ سے حضرت حود علیہ السلام نے جب ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو نوز باللہ انہوں نے چڑھا کے کہا من شدنا منا گا ہم سے بڑا طاقتور ہے کون ہے جو ہمیں مار دے گا کہاں ہے وہ دکھاؤ ذرا ہمیں ان پر اللہ نے ہوا مسلط کی ان کی طرف اپنے نبی بھیجے حضرت حود علیہ السلام انہوں نے بھی ایک زمانے تک ان کو سمجھایا مگر نہیں مانے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت حود علیہ السلام اوپر جوڑیں گے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور یقیناً بھیجا ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت حود علیہ السلام کو ان کے بھائی بھائی جب کہتا ہے قرآن کو نوز باللہ اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ان کے مرتبے کا یہ تو کافر و نافرمان تو حضرت حود علیہ السلام ان کے مرتبے کے تھے بعض لوگ یہ دھوکہ دے رہے ہیں آج امت کو جب قرآن کریم بھائی کہتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے انہی میں سے تھے انسانوں میں سے تھے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے ان کے خاندان اور ان کی برادری کے تھے انہی کی طرح کھاتے پیتے کاروبار کرتے بیاہ شادیاں کرنے والے تھے قال قوم اعبدوا اللہ انہوں نے کیا فرمایا فرمایا وہی جو حضرت نوح علیہ السلام فرما چکے تھے سارے نبی یہی مشن لے کر کے آئے یا قومی قوم اعبدوا الله اللہ اللہ ہی کی عبادت کرو ما تم من الہ غیر نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا من الہ کوئی معبود بھی غیر ہو اس کے سوا افلا تتقون تو کیا تم بچو گے کیا تم باز آؤ گے کیا تم اب ان نافرمانیوں کو چھوڑو گے قال کہا ملا نے یہ ملا بھی زبردست بلا ہے ہر جگہ یہ کھڑے ہو جاتے ہیں قوم کے سربر آوردہ لوگ قوم کے بڑے لوگ آج کی زبان میں بڑے لوگ قوم کے وڈیرے یہ کھڑے ہو گئے الذین کفروا وہ جنہوں نے کفر کیا تھا من قومی ان کی قوم میں سے کیا تھا صفا قوم نوح نے کہا تھا کہ ہم آپ کو گمراہ دیکھتے ہیں انہوں نے کہا انا را کا صفا ہاں ہم آپ کو دیکھتے ہیں بے وقوفی میں اس سے بھی تھوڑا آگے بڑھے گمراہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے خیالات کے نہیں ہو ہمارے عقیدے ہمارے خیال کے مطابق آپ پھسل گئے ہو اور بے وقوف کا مطلب کہ بالکل ہی گئے کچھ بچے ہی نہیں انا نالانا بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں فی صفاحت بے وقوفی میں و انا نالانا من کا اور بے شک ہم آپ کو یقین کرتے ہیں یا گمان کرتے ہیں من القاذبین جھوٹوں میں سے کیا باتیں کر رہے ہو آپ یہ تو نعوذ باللہ بے وقوفوں کی باتیں ہیں اور جھوٹی بات کر رہے ہو کہ آپ کے اوپر وہی آئی ہے کہاں سے آگی آپ کے اوپر وہی لیس بی صفحا نبی کا جواب دیکھیں کیا پیار والا فرمایا اے میری قوم پھر بھی میری قوم اے میرے بھائیوں اے میرے رشتہ داروں قوم جن کی طرف میں بھیجا گیا ہوں لئی سبھی صفاہا میرے ساتھ کوئی بے وقوفی نہیں ہے ولا رسول من رب العالمین لیکن میں بھیجا ہوا ہوں جہانوں کے پروردگار کی طرف سے پالنہار کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں ابلغکم رسالات ربی میں پہنچاتا ہوں تم کو اپنے رب کے پیغامات وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین وہی بات جو حضرت نو علیہ السلام فرما چکے اور میں تمہارے لیے ناصح نصیحت کرنے والا ہوں امین امانت دار ہوں تمہاری خائی کی وجہ سے تمہاری خائی کے جذبات میں تم کو یہ اچھی باتیں بتاتا ہوں اور امانت دار ہوں کہ میرا رب جو جو مجھے کہتا ہے میں وہ تم کو پہنچا دیتا ہوں اس قوم کو بھی اسی کے اوپر تعجب کہ ایک انسان کیسے رسول بن کر کے آیا میں عرض کر چکا کہ شیطان نے لوگوں کا ذہن بنایا تھا بہت پہلے کہ نبی تو وہ ہوتا ہے جو بزرگ وہ ہو سکتا ہے جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو نہ بیا شادی کرتا ہو جھونپڑوں میں رہتا ہو ہیں اور دریاؤں کے اوپر مسلح ڈال کر کے نمازیں پڑھتا ہو اور ہوا میں اڑتا ہو یہ سارے کام فرشتوں کے کہتے تھے کہ یہ تو ہو سکتا ہے بزرگ لیکن دنیا کے ماحول میں رہے اور نیک کمائی کمائے اور اپنے بچوں کو کی پرورش کرے وہ کیسے ہو سکتا ہے بزرگ اب عجب تم اور کیا تم کو تعجب ہوا ان اس بات پہ جا تم کہ آئی تمہارے پاس ذکر نصیحت نرربی ربکم تمہارے رب کی طرف سے اعلیٰ رجل ایک مرد پر منکم جو تم میں سے ہیں لینذرکم زیرا تاکہ وہ تم کو آگاہ کریں تاکہ تم کو خبردار کر دیں کہ کیسا بدتر دن تمہارے سامنے آنے والا ہے اور تم کو کس عذاب سے دوچار ہونا ہے وَذْكُرُوا اِذْ جَعْلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نوح اور یاد کرو تم اس وقت کو اِذْ جَعْلَكُمْ جب بنایا پروردگار نے تم کو خلفاء جانشین من بعد قوم نوح حضرت علیہ السلام کی قوم کے بعد اسی لفظ سے سمجھا گیا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بالکل قریب کے دور کے لوگ ہیں یہ بھی ان کے بیٹے کی اولاد میں سے قریبی دور کے لوگ لیکن اور اللہ نے وہ ساری قوم ہلاک ہوئی اور زمین کا ان کو وارث بنایا وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ فی اور پروردگار نے زیادہ کیا تم کو پیدائش میں بستتن پھیلاؤ میں کشادگی میں بڑی بڑی جسامت تم کو دی زبردست قسم کے جسم تم کو دیے لمبے ترنگے جوان اذ جعلکم جبکہ بنایا اس نے تم کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جانشین اور تم کو بڑھایا تم کو زیادہ کیا خلق میں بستتن کشادگی پشادگی کے اعتبار سے فذکرو تو یاد کرو علا اللہ اللہ کی نعمتوں کو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ کل میں نے عرض کیا تھا کہ دو طریقے ہیں نصیحت کرنے کے ایک اعلی اللہ اور دوسرا ایام اللہ اللہ کی نعمتیں یاد دلا کے لیکن دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں ایام اللہ کے ذریعے سے ڈرایا جا رہا ہے یہ دیکھو نافرمانوں پر کیسی کیسی سزائیں آئیں اور فرما برداروں کو ہم نے کس طرح بچایا ایام اللہ ہے اس کے بیچ میں نعمتوں کا بھی تل یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو لعل اعلیٰ ان کے الین و الین کی جمع آلہ نعمت کبھی ای آلہ ربی تما تکذبان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو لکھ گے یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ فالو لنعبد اللہ وحدا حیرت کے ساتھ کہتے ہیں اچھا یہ مطلب ہے آپ کا اس لیے آپ تشریف لائے ہیں فالو اجیتنا انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس آئے ہو کیا آپ ہمارے پاس آئے ہو اس لیے لنعبد اللہ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں وحدہ اکیلے متوحدا اس حال میں کہ اکیلا اس کو مانے کسی کو اس کا شریک نہ مانے وہ نظر عما کا نیا اور چھوڑ دیں ہم ان کی پوجا کرنا جن کو پوجتے تھے آباؤنا ہمارے بڑے باپ دادا حالانکہ اگر باپ دادا کی بات تھی تھوڑا پیچھے جاتے تو حضرت نو علیہ السلام ان کے اجداد میں ان کے باپ دادا میں تھے اور پھر ان کی اولاد ان کے باپ دادا میں اولادوں کی اولاد تھی وہ تو شرک نہیں کرتے تھے لیکن یہ قریب کے گمراہ ہونے والے باپ دادا کی مثال پیش کرتے ہیں تعدنا ان كنت من الصادقین مکہ کے مشرقوں کی آپ بات پڑھ چکے کہ بار بار وہ دھمکی دیتے تھے کہ اگر آپ ہم کو ڈراتے ہو کہ عذاب آئے گا اور ہم آپ کے دین کو مانتے نہیں عذاب آتا کیوں نہیں ہے ماں سکتا نبی ہم نے کل جگہ جگہ جس کی تم جلدی کرتے ہو لو عذاب اگر آپ سچے ہو کدھر ہے عذاب کہاں ہے عذاب آتا کیوں نہیں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے ان سے پہلے نافرمان بھی اسی طریقے پر چلتے تھے دیکھیے یہ قوم عاد کو کیا کہہ رہے ہیں وقت تو لے آئیے ہمارے پاس بما تعیدنا وہ چیز جس کی تو ہم کو دھمکی دیتا ہے وعدہ یعید وعدہ کرنا بھی دھمکی دینا بھی اصل میں جب وعدن اس کا مادہ ہو تو وعدہ کرنا اور وعیدن ہو تو ڈرانا جس سے آپ ہم کو ڈراتے ہیں جس یا جس کا وعدہ کرتے ہیں یہ بھی صحیح ہے ان کنت من اگر آپ سچے ہو تو لاؤ اس عذاب کو یہ انداز بھی آپ یہی سمجھ لیجئے انبیاء کرام سے ہر دور میں لوگ کہتے ہیں لائیے عذاب اگر آپ سچے ہو لیکن ہمارے ذہنوں کے اعتبار سے تو یہ جواب ہونا چاہیے تھا کہ انبیاء کرام کہتے ہیں کہ اچھا ابھی کرتا ہوں وضو دو رکعت نماز پڑھتا ہوں اور تمہارے لیے بد دعا کرتا ہوں ابھی تم پر عذاب پڑے گا لیکن کسی نبی کا آپ یہ جواب نہیں سنیں گے جواب کیا ہوگا انبیاء کرام جواب دیں گے کہ یہ ہمارے رب کے پاس ہیں کب تم پر عذاب نازل ہوگا کب نازل نہیں ہوگا لیکن تم تو یہ سوچو جب نازل ہوگا کس طرح عذاب آئے گا پال پد وقا علیکم کم ریسم و خب جواب دیا قال فرمایا قد وقع یقین واقع ہو چکا علیکم تم پر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے یہ بھی فرمایا تمہارے رب کی طرف سے تمہارا رب یعنی اس میں پیار کا مفہوم ہے کہ تم نے اپنے مالک کو نہیں مانا اب تمہارا مالک تم پر ناراض ہوا اور وہ اس کا عذاب اب آیا چاہتا ہے قال قد وقع فرمایا یقیناً واقع ہو چکا تم پر میرے رب حکم تمہارے رب کی طرف سے میری طرف سے نہیں میں نہیں کچھ کہا رجسن عذاب وغضب اور اس کا غضب نازل ہو چکا ہے ابھی کہاں نازل ہوا ہے تاکید کے ساتھ فرمایا ہو چکا ہے ابھی تو نہیں ہوا ہے تو مطلب جب پروردگار نے فرما دیا کہ اب عذاب آنے والا ہے تو اس کو آنے والا نہیں بلکہ آیا ہوا سمجھو ابو لہب نے آپ کی طرف پتھر اٹھائے تھے تب بن سائر اليوم تو قرآن پاک نے اس کے جواب میں کہا تب بت یا لہب و تب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی برباد ہو گیا حالانکہ وہ ابھی تو نہیں ہوا تھا لیکن جس کا طے ہو گیا سمجھو وہ ہو گیا اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها اور لوگوں غور تو کرو اتجادلوننی کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے فی اسماء کچھ ناموں کے بارے میں نام ہے صرف نام ہی نام ہے چھڑے نام ان کے پیچھے حقیقت کچھ نہیں کیا نام تھے آکاش دیوتا ارتھ دیوتا بچے دینے والا پیسے دینے والا اور فلاں چیز دینے والا فلاں چیز دینے والا خزانہ دینے والا اور غریبوں کو نوازنے والا یہ نام رکھے تھے انہوں نے نام اور وہ بزرگ ہستیاں تھیں مگر آپ ان کی مورتیاں بنا کر کے پوجتے تھے اسما ان یہ کچھ نام ہیں ان کے پیچھے حقیقت نہیں ہے یہ دے کسی کو نہیں سکتے ہیں دینے کا ڈپارٹمنٹ اللہ کا ہے اتجا کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے فی اسمائن کچھ ناموں کے بارے میں سب میں جو تم نے نام رکھے ہیں تم نے کسی کا نام رکھ دیا بچے دینے والا اور کسی کا نام رکھ دیا بچیاں دینے والا اور کسی کا نام بچے کھانے والی ویسا نام بھی رکھا اور جاتے ان سے اس کو نہیں پوجا کرو گے تو یہ بچوں کو کھا جائے گی ماتا یہ تم نے نام رکھے ان تم تم نے رکھے وہ کہ نہیں ہم نے نہیں پیچھے سے کہا وہ حکم اور تمہارے باپ دادا نے رکھے سبھی کے سب گمراہ ما نزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی اگر تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاں یہ بچے دینے والا ہے یہ خزانہ دینے والا ہے یہ رزق دینے والا ہے یہ بارش برسانے والا ہے رب السماء و رب المطر و رب الارض تو ہم اس کو مانیں اگر ہے کوئی دلیل تو لاؤ کہاں ہے دلیل اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ عذاب لاؤ فن اب انتظار کرو تم بھی انی معکم من المنتظرین میں بھی ہوں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے تم انتظار کرو پروردگار کا عذاب آتا ہے کہ نہیں آتا ہے اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ اس کا وعدہ کس طرح پورا ہوتا ہے فن ہو پھر کیا ہے عذاب اور کس کا عذاب آیا تھا ہوا کا تھوڑا سا ڈھیلا کر دیا ہوا کو ذرا سا تو کیا ہوا سب لیال و سمان ایام سات رات اور آٹھ دن تک ان پر ہوا مسلط رہی سب کے سب مر گئے ہوا کیا تھی ادھر سے اٹھا کر انسانوں کو ادھر پٹکتی تھی کئی کئی کلومیٹر دور گرے ہوئے زمین کے اوپر انسانوں کو پھر اٹھاتی تھی پھر پٹکتی تھی اور یہ ساٹھ ساٹھ فٹ کے جوان پڑے ہوئے کیسے لگ رہے تھے جیسا کہ کھجور کے تنے پڑے ہوئے فان انجے نہ ہو تو ہم نے نجات دی ان کو والذین ماہو اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے برحمت منا اپنی مہربانی سے میں یہ بات عرض کر چکا کہ جب عذاب آتا ہے تو صرف نافرمانوں پر کر آتا ہے جب چٹ مٹ گھٹنائیں ہوتی ہیں صرف جھٹکا لگتا ہے سمجھانے کے لیے تو اس میں سب شامل ہو سکتے ہیں مگر عذاب صرف نافرمانوں پر کر چنانچہ حضرت عود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بچ گئے اور ان سب کے اوپر اللہ کا عذاب آیا وہ اور ہم نے کاٹ دیا جڑ الذین ان لوگوں کی کذبوا بھی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا سمجھا تھا وہ مؤمنین اور جو ایمان لانے والے نہیں تھے ان کی جڑیں کٹ گئیں سب ختم ہو گئے کوئی نہیں باقی بچا اب صرف فرما بردار باقی بچے صرف اپنے مالک کو ماننے والے باقی بچے دنیا میں کس طرح بربادی آتی ہے کس طرح تباہی آتی ہے انسان کس طرح گمراہ ہوئی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کس طرح گمراہ ہوتے ہیں ایسے مواقع کو پڑھیے ایک جا رہا ہے اس کے بعد صرف فرما بردار انہی کی فرما بردار اور ماننے والی قوم میں آگے جو ان کی ضروریت ہے اولاد ہے ان میں پھر نافرمان پیدا ہوتے آگے چل کر کے ان کے خاندان میں کوئی بڑے بزرگ ہوئے ارم ان کے نام پر بھی وہ برادری چلی ارم اور آگے چل کر کے ان کے خاندان میں کوئی سمود نام کے بزرگ ہوئے ان کے نام پر بھی برادری چلی سمود قوم سمود دونوں اعتبار سے ان کو پکارا جاتا ہے سمود کے نام پر برادری چلی اور یہ کہاں بسی آج کل جب مدینہ منورہ سے کوئی سیریا کی طرف جائے تبوک کی طرف جائے تو خیبر ہوتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو اب یہ سعودی عرب کے اندر یہ حصہ آ چکا ہے اس کو مدائن صالح کے نام سے آج یہ علاقہ جانا جاتا ہے ریلوے اسٹیشن ہے جنکشن ہے یہاں قرآن پاک نے اس کے نام لیے وادی قرا اور حجر دو نام لیے اس علاقے کے یہاں آ کر کے یہ قوم بسی قوم سمود ان میں بھی برائیاں آئیں یہ لوگ کیا کرتے تھے یہ بھی بڑے تکڑے موٹے تازے یہ پہاڑوں کو کاٹتے اور تراشتے تھے اور ان میں گھر بناتے تھے کچھ گھر ان کے میدانوں میں ہوتے تھے مستقل رہنے کے لیے اور کچھ آج کل کے نافرمانوں کی طرح پہاڑوں میں صرف تفریح کے لیے بناتے تھے پہاڑوں کو تراش تراش کر کے ہٹے بنا لیتے تھے کبھی گئے اور یادگاریں قائم کرتے تھے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے ہماری یادگاریں رہیں گی اور پھر شرک میں مبتلا ہوئے تو سمود ان کی طرف بھیجا پروردگار نے حضرت صالح علیہ السلام کو وہ خَاهُمْ صَالِحًا اور قوم سمود کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو یہ بھی ان کے بھائی تھے انہی کے خاندان کے تھے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے انسان تھے سارے انبیاء انسان ہی ہوتے ہیں انسانوں میں سے آتے ہیں اس لیے کہ اشرف المخلوقات انسان ہے تو اشرف المخلوقات کو سمجھانے کے لیے کوئی دوسرا آئے گا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا قال یا قوم وہی دعوت دی اور معلوم ہوتا ہے یہ دعوت کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے سب سے پہلے آپ اللہ کی توحید کی دعوت دیجئے گا اعبد اللہ عبادت کرو اللہ کی مالک من الہ غیر تمہارے لیے کوئی معبود غیر اور صاف صاف بات کہنی چاہیے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس کے سوا اور صاف دعوت دینی چاہیے یہی انداز معلوم ہوتا ہے قرآن کا یہ انداز نہیں ہے کہ کچھ لٹریچر دیتے رہو چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو پھر سال آٹھ سال کے بعد بتاؤ جی خدا ایک ہے سبحان اللہ قد تم بینت من ربکم یقینا آ چکی تمہارے پاس بینت نشانی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے مکہ کے مشرقین مانگتے تھے کوئی معجزہ دکھائیے اور معجزہ پیش بھی آتا تھا نہیں مانتے تھے صحابہ اکرام کو بھی اس پر حیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حیرت اور جو معجزے وہ مانگ رہے تھے وہ نہیں دکھائے جا رہے تھے دونوں باتوں کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے یہ کیوں نہیں مانتے ہیں اس طرح نہیں مانتے جس طرح قوم سمود نہیں مانی تھی اور جیسا معجزہ یہ مانگ رہے ہیں ویسا معجزہ کیوں نہیں دکھایا جا رہا ہے اس لیے کہ جب معجزے کی ڈیمانڈ کوئی قوم کرتی ہے تو پھر وہی معجزہ دکھایا جاتا ہے پھر اگر وہ قوم ایمان نہیں لاتی وہ سفید ہستی سے مٹا دی جاتی ہے ابھی ان کے مٹنے کا نمبر نہیں آیا اور اس میں مکہ والوں کو دھمکی کہ اب تمہارا بھی نمبر آنے والا ہے وَإِذَا تَمُودَ خَوْمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ عِبُدُ اللَّهِ فرمایا عمر قوم عبادت کرو اللہ کی مَا لَكُمْ مِنْ الٰهِنْ غَيْرُ نہیں ہے تمہارے لئے کوئی معبود کوئی عبادت کے لائق غیرو اس کے سوا قَدْ جَاتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ یقیناً آ چکی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی کیا نشانی آئی تھی ناقت اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے لکم آیتن جو تمہارے لیے بطور نشانی ہے فضروہا تاکل تو چھوڑ دو تم اس کو کھائے فی عرض اللہ اللہ کی زمین میں ولا تمسوہا اور مت تم چھوو اس کو ٹچ کرو اس کو بھی سوہن برائی کے ساتھ اگر تم ایسا کرو گے فیا ہوگا تو پکڑ لے گا تم کو عذاب علیم دردناک عذاب یہ اونٹنی کیا تھی اور یہ اللہ کی زمین میں اس کو چرنے دو اور اس کو نہ ستاؤ اس کا کیا مسئلہ تھا ایک عرصے تک حضرت صالح علیہ السلام دعوت دیتے رہے لوگوں نے نہیں مانا ایک دن لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا چلو بڑے دن ہو گئے بحث مباحثہ ہوتے ہوئے ایک آخری ہمارا فیصلہ ہے کہا کیا فیصلہ ہے کہا یہ سامنے والا پہاڑ پھٹے اگر تو نبی ہے تو ایسا کر کے دکھا اور پھٹتے ہی اس میں سے اونٹنی نکلے اور باہر نکلتے ہی بچہ دے اور بھی وہ عجیب قسم کی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا دین کی بات سمجھنی ہے و دانش سے سمجھو وہ پہاڑ پھٹے اور اونٹنی پیدا ہو اس کا اس سے کیا تعلق کیا جوڑا اس سے کیا اونٹنیاں پتھروں سے پیدا ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری یہی بس مانگ ہے اس کو پوری کرو گے تو مانیں گے نہیں پوری کرو گے تو نہیں مانیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے پروردگار سے دعا کی ان کے سامنے پہاڑ پھٹا اس میں سے اونٹنی نکلی اور ویسی ڈھیل ڈھول کی ویسی عجیب الخلقت قسم کی انہوں نے کہا کہ اب تو کبھی نہیں مانیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تم نے کہا تو اونٹنی دیکھتے ہی مان لائیں گے اب کیوں نہیں مانو گے انہوں نے کہا کہ ہم یہی تو دیکھنا چاہتے تھے ہمیں شک تھا کہ تو جادوگر ہے اب تو پکا یقین ہو گیا ہے جادوگر کتنا بڑا جادو کیا تم نے اس سے بڑھ کر کے کیا جادو ہو سکتا ہے یہ ہے وہ وجہ جس وجہ سے وہ معجزہ نہیں دکھایا جا رہا ہے جو مکہ والے مانگ رہے ہیں اس لیے کہ جب معجزہ دکھایا جائے گا یہی جواب دیں گے اور یہی جواب انہوں نے دیے مختلف موقعوں پر حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں نرم دل ہیں اب بھی نہیں فرماتے کہ اچھا نہیں مانا تم نے اب تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا نہیں فرمایا لوگو اب ایسا کرو تم نے نہیں مانا اتنی بڑی گستاخی اب اس اونٹنی کو چھیڑنا نہیں اس کو ستانا نہیں کچھ دن تک ایسا ہوا لیکن اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ جب یہ اونٹنی چراگاہ کی طرف جاتی ہے تو ان کے جانور چراگاہ میں نہیں ٹک سکتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو بدکتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور جب یہ جاتی ہے چراگاہ میں تو ایک دن سارے گھاس کو چٹ کر جاتی ہے اور ان کے یہاں پانی پینے کے لیے ایک کنواں ہے جب یہ کنویں پر جاتی ہے ایک تو ان کے جانور بدکتے ہیں اور دوسرے پانی ہی چٹ کر جاتی ہے حضرت صالح علیہ السلام نے فیصلہ کیا ایک دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے ایک دن یہ اونٹنی پی لے گی ایک دن تمہارے جانور گھاس کھائیں گے اور ایک دن یہ اونٹنی چر لے گی مگر اس کو چھیڑنا نہیں برائی بری نیت سے ہاتھ نہیں لگانا اگر لگاؤ گے تو خدا کا عذاب آ جائے گا اسی کو فرماتے ہیں یہ اللہ کی اونٹنی ہے اللہ کی اونٹنی ساری دنیا کی اونٹنیاں اللہ ہی کی ہیں جب اللہ کی طرف کسی چیز کو منسوب کیا جاتا ہے تو اس کی عزت اور شرافت میں اضافہ ہوتا ہے یہ وہ اونٹنی ہے جو اللہ کی خاص قدرت سے پیدا ہوئی ہے باقی ساری اونٹنیاں اونٹوں سے پیدا ہوئیں اور اونٹنیوں سے ہوئیں یہ اللہ کی خاص قدرت سے ہوئی محض اس کی قدرت سے فضروہا تو چھوڑ دو تم اس اونٹنی کو تاکل کھائے پی ارض اللہ اللہ کی زمین میں ولا تمسوا اور مت چھو تم اس کو بسو ان برائی سے تو پکڑ لے گا تم کو عذاب علیم دردناک عذاب کرو اور یاد کرو تم ادان کم جبکہ بنایا اللہ نے تم تم کو من بعد عاد قوم عاد کے بعد تم کو جانشین بنایا اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ بھی حضرت خود علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کی اولاد ہیں اور جو عذاب سے بچ گئے تھے خالص توحید والے ان میں سے ہیں اگر تم من عاد یاد عاد کے بعد وہ بکوا اور تم کو ٹھکانہ دیا فی زمین میں تتخذون من سہولیا بناتے ہو تم اتخذ یتخذ اتخاذ کے معنی ذہن سے کوئی چیز تجویز کرنا تم بناتے ہو اللہ کے لیے اولاد یعنی عقیدہ بناتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے اور یہ مانا بھی کہ گراؤنڈ پر کوئی چیز بنائی جائے تتخذون تم بناتے ہو من سہولیہ اس زمین کی نرم جگہوں میں قصورا بڑے بڑے محل بڑے بڑے محل بناتے ہو زمین کی نرم جگہ میں میدانی جگہ میں ہموار جگہ میں سہول کے معنی نرم جگہ بھی اور ہموار اور میدانی جگہ بھی بناتے ہو کہ مانا وہ ذہنی طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ تجویز کر رکھا ہے کہ میدانی علاقوں میں تو بڑے بڑے محل منائیں گے رہنے کے لیے انسان کا مکان ہوتا ہے لیکن صرف تکبر دکھانے کے لیے اور لوگوں کو جتانے کے لیے محل ہوتا ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سب سے بدتر وہ پیسہ ہے جو انسان کے مکان پر لگتا ہے بغیر ضرورت کے جس مکان کی ضرورت نہیں ایک کمرے سے کام چل جاتا ہے دو بناتا ہے دو سے چل جاتا ہے تین بناتا ہے تین سے چل سکتا تھا بیس بناتا ہے اور یہ شوق ہماری قوم کو بھی بہت لگا ہے کسی کہنے والے نے کہا کہ ہماری قوم کے تین ہی شوق ہیں ایک تو مہنگے اسکولوں میں بچے پڑھانے اور اس کے بعد ان کی شادیوں میں خرچہ کرنا اور مکان میں خرچہ کرنا اور پھر کوئی پوچھے ہم بتائیں ہم کیا کارہائے نمایاں کر گئے تو چاہو بچے پڑھا گئے مکان بنا گئے اور اس کے بعد مر گئے بس یہی مشن اللہ حفاظت فرمائے تم بناتے ہو زمین کے ہموار جگہ میں میدانی جگہ میں نرم جگہ میں قصوراً بڑے بڑے محل وتنحتون الجبال بیوتا وتنحتون اور تراشتے ہو تم پہاڑوں کو بیوتن گھر بنانے کے لیے پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے گھر بناتے تھے رہنے کے لیے ٹھکانے بناتے تھے ہٹیں بناتے تھے فض کرو اللَّهِ اللہ تو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جس نے تم کو یہ محل دیے جس نے تم کو یہ جنگلوں میں پہاڑوں میں ہٹیں دی ولا تعثوا عربی الارض دین اور مت پھرو تم زمین میں فساد کرتے ہوئے میں عرض کر چکا سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں کہ تعثوا کے معنی بھی فساد کرنا مت فساد کرو اور مفسدین کے معنی بھی فساد کرنا پھر میں نے ایک ضابطہ کیا تھا تجرید کہ جب کسی معنی کو ادا کرنے کے لیے آگے لفظ آ رہا ہو تو اس میں سے ایک معنی نکال لیا جاتا ہے اب اسی کے تاتو کمان کیا مت پھرو اور مفسدین کے معنی ہو گیا فساد کرتے ہوئے قال الملع الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه اللہ اکبر ہر دور کے اندر پروردگار کا عجیب نظام ہے کہ جب کوئی دعوت کے کام کو لے کر اٹھتا ہے تو کمزور لوگ اس کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں کمزوروں کو ایمان نصیب ہوتا ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وہ مالداروں کو ایمان دے دے اور دیتا ہے مالداروں کو بھی ایمان لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کمزور لوگ جڑتے ہیں پھر یہ جو پیسے والے لوگ اور آج کی زبان میں بڑے لوگ ہیں یہ ان کی مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی وجہ سے اور گمراہ ہوتے ہیں کہ اگر یہ دین سچا ہوتا تو یہ لوگ اس دین کو اختیار کرتے ہیں قال الملو کہا سرداروں نے استكبروا سرداروں نے جو اکڑ گئے تھے من قومه ان کی قوم میں سے اکڑنے والے متقبر سرداروں نے کہا للذین مستضعفوا ان لوگوں سے کہا اس جن کو کمزور سمجھا گیا تھا یا جن کو کمزور بنایا گیا تھا یہ ایک طبقہ ہے جن کو کمزور بنایا جاتا ہے کمزور سمجھا جاتا ہے موٹا ہمیشہ کیا کوشش کرتا ہے کہ لوگ کمزور رہیں وہ کسی مقام اور مرتبے کو نہ پہنچ سکے اور بدلارا جی من آمن منہم یعنی ان لوگوں سے کہا جو ان میں سے ایمان لائے تھے یہ بدل کا اتعلمون ان سے کیا کہا بڑی حیرت کے ساتھ تاکہ یہ شک میں مبتلا ہو جائیں اتعلمون کیا تم جانتے ہو ان صالحا کہ حضرت صالح علیہ السلام مرسل بھیجے ہوئے ہیں میرے رب بھی ہیں ان کے رب کی طرف سے یار سچ بتاؤ واقعی تم دل سے مانتے اس بات کو تمہیں پتہ چل گیا کیسے معلوم ہم اتنے پڑھے لکھے لوگ بڑے لوگ جہاں دیدہ لوگ دنیا کو دیکھے ہوئے ہم کو نہیں معلوم تم کو پتہ چل گیا ایمان والے بھی ایسے درویش ہوتے ہیں ہر دور میں اللہ ایسے ہی پیدا کرتا ہے بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ جانتے ہو ہم تو ان کو نبی مانتے بھی ہیں اور جو کچھ دے کر کے ان کو بھیجا گیا ہے مؤمنون ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں انا بما ارسل اسیلا بھی جو کچھ دے کر ان کو بھیجا گیا ہے مؤمنون ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں جب یہ ایمان والوں کا ہمت والا جواب سنا انہوں نے آگے سے سخت جواب تو اور اکڑ گئے قال الذين کہا ان لوگوں نے جو اکڑ گئے تھے جنہوں نے تکبر کیا تھا انا آمنتم به کافرون تو بے شک ہم اس چیز کا جس پر تم ان ایمان لائے ہو کافرون انکار کرنے والے ہیں تو مانتے ہو مانتے رہو ہم نہیں مانتے اور یہی مقصد ہے ان کا کہ ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں ہم نہیں مانتے ہیں تم مان گئے عَنْ ریح رَبِّهِمْ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا اٹھنے کو چھیڑنا نہیں انہوں نے کہا چھوڑنا نہیں فَعَقَرُ تو انہوں نے کاٹ ڈالا اہتاٹنی کو لیکن آخر کے لفظی مانا اونٹنی کو نہیں کاٹنا بلکہ اس کے پچھلے پاؤں کو گھٹنے کی جگہ سے کاٹ دینا جس کو کہتے ہیں کونچے کاٹنا تاکہ وہ تڑپ تڑپ کر کے مرے انہوں نے اونٹنے کی کوچے کاٹ ڈالی عَنْ وہ رَبِّهِمْ اور اپنے رب کے حکم سے انہوں نے سرتابی کی سرکشی کی انہوں نے نافرمانی کی سرکشی کی اپنے رب کے حکم کے مقابلے میں اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر کے کہنے لگے ہم نے کر دیا اپنا کام اب تیرے سے جو ہوتا ہے وہ کر لیں وقالوا یا صالح اتنا اور انہوں نے کہا صالح علیہ السلام لیا ہمارے پاس بما تعیدنا اس عذاب کو جس سے تو ہمیں ڈراتا تھا ان کنت من المرسلین اگر تو ہے رسولوں میں سے سب نے نہیں اٹھنے کی ٹانگیں کاٹی تھی آگے آ رہا ہے قرآن کریم کہتا ہے وہ پھر مدین اب راہ اور شہر کے اندر نو گنڈے رہتے تھے نو گنڈے اور ان گنڈوں کا ایک سردار تھا ادار صالح یہ ان کا بڑا گنڈا تھا اس بڑے گنڈے کو تیار کیا نو گنڈوں نے پہلے تو انہوں نے رات کو مشورہ کیا کہ یک بارگی مل کر کے حملہ کر دو حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والوں پر اور سب کو ختم کر دو خیر وہ کام تو ان سے ہوا نہیں اس سے پہلے انہی کا کام ہو گیا دوسرا اس کام کے لیے اس کو تیار کیا کہ تو ہمت کر اور اس اونٹنے کی ٹانگیں کاٹ دے یہ کیا عذاب ہے ایک دن اکیلی یہ اونٹنی چرے اور ایک دن ہم سب کے جانور چرے ایک دن اکیلی اونٹنی پانی پیے ہمارے جانور پیاسے بیٹھے رہے ایک دن ہم سب کے پیے اور ایک دن یہ اکیلی پیے حالانکہ ان کی مانگی ہوئی ہے بے مانگی نہیں آئی تھی لیکن اس طرح ابھارا انہوں نے اس ایک بدبخت کو اور بعد نے کہا کہ یہ ایک عورت کے عشق میں مست تھا اس نے کہا کہ پہلے یہ کام کر فعقروا تو نے کاٹ ڈالی اونٹنے کی کونچے وعتوا انہوں نے سرکشی کی عن امر اپنے رب کے حکم کے مقابلے میں اور کہا انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے صالح علیہ السلام لیا بیما ہمارے پاس اس چیز کو جس سے تو ہمیں ڈراتا تھا اگر تو رسول ہے اگر تو مرسلین بھیجے میں سے ہے تو حضرت تو پکڑا ان کو زلزلے نے رجفا کے معنی زلزلہ اور سیحہ کے معنی چیخ دوسری جگہ ہے چیخ نے پکڑا ایک چنگھاڑ نے پکڑا ایک زبردست کڑک نے پکڑا اور یہاں فرمایا زلزلے نے پکڑا اور ہوا کیا اصل میں دونوں ہوئے اوپر ایک چیخ اور اسی سے زمین میں ہلچل مچی زلزلہ آیا پھر کیا ہوا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ تو صبح کی انہوں نے اپنے گھروں کے اندر جاسمین اس حال میں کہ سب اوندا مو پڑے ہوئے تھے اوندے مو منہ پڑے ہوئے تھے منہ کے بل زمین میں گھٹنوں کے بل زمین کے اوپر گرے ہوئے تھے فَأَصْبَحُوا کا دوسرا ترجمہ صبح کے بجائے ہو گئے وہ اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ پڑے ہوئے عَنْهُمْ تو ان سے منہ موڑا حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھا افسوس ہوا دوسری طرف رخ پھیرا اور پھر یوں افسوس کا اظہار کیا نبی قوم کو مر کر دیکھ کے خوش تھوڑا ہوتا ہے دعوت دینے آئے تھے ان کو نہیں ایمان لائے آخر یہ حالات پیش آئے وقال یا قومی اور فرمایا او میری قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی یقیناً میں نے پہنچا دیا تھا تم کو اپنے رب کا پیغام ونصحت لکم اور میں نے تمہارے لیے نصیحت بھی کی تھی لا تحبون الناصحین مگر تم پسند نہیں کرتے ہو نصیحت کرنے والوں کو یہی بات تقریباً ارشاد فرمائی تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ بدر میں آپ کے مقابلے میں آئے تھے اور پھر ستر مارے گئے تھے ان کی لاشیں کنویں میں ڈالی گئیں اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا رب وجدتم ما وعد ربكم حقا لوگوں ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کامیابی کا ہم نے اس وعدے کو سچا پایا ہو گیا وعدہ پورا تو کیا تم نے بھی اپنے وعدے رب کے وعدے کو سچا پایا تم سے وعدہ تھا کہ اگر نہیں باز آؤ گے تو دنیا کی ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر اور آخرت کا عذاب افسوس کا اظہار کیا ان کے اوپر حضرت صالح علیہ السلام بھی فرماتے ہائے تم کو اللہ کے پیغامات پہنچائے مگر تم نہیں مانے پھر آخر تم پر عذاب آیا یہ قوم بھی ملیا میٹ ہو گئی ایک اور قوم کا تذکرہ ہوتا ہے اور یہ قوم کہاں پر ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا مقام آپ کو بتایا کسی راستے سے آپ آگے بڑھتے چاہیے اور آپ فلسطین پہنچ جائیے اور فلسطین اور آج کا اسرائیل اس کے بیچ میں آپ کو ڈیڈ سی نظر آئے گا البحر المیت بحر مردار یہ بحر مردار کا مقام اور اس کے آس پاس کا مقام یہ جگہ ہے جہاں پر حضرت لوت علیہ السلام کی قوم تھی اور لوت علیہ السلام ان کی خاندان کے نہیں تھے یہاں پیدا نہیں ہوئے تھے پیدا تو عراق میں ہوئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور بعد میں چچیرا بھائی بھی کہا ان کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے جب یہاں پہنچے شام میں سیریا میں تو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہاں جا کر بس گئے جس جگہ کو آج الخلیل کہتے ہیں اور حضرت لوت علیہ السلام کو بھیج دیا گیا اس مقام پر جہاں ڈیڈ سی ہے یہاں پانچ بستیاں تھیں ان بستیوں کی طرف ان کو بھیجا گیا اور انہوں نے بھی اللہ کے دین کی دعوت دینی شروع کی وَلُوتًا اور ہم نے بھیجا حضرت لوت علیہ السلام کو بھی یاد کرو اذ قال قومی جب کہا انہوں نے اپنے قوم سے آتا تون الفاحشتا کیا تم آ گئے ہو بے حیائی پر ما سبقکم جو بے حیائی نہیں کی تم سے پہلے سبقہ نہیں سبقت کی تم تم سے پہلے اس بے حیائی کے بارے میں من احد کسی نے بھی من العالمین دنیا جہان میں سے کیا گندا کام تم نے شروع کیا کہ دنیا جہان میں آج تک کسی شخص نے ایسا گندا کام نہیں کیا وہ گندا کام کے مرد مردوں کے ساتھ برائیاں کریں یہ گندا کام تو حیوانوں میں کہیں نہیں کتوں اور خنزیروں میں نہیں تم یہ کام کرتے ہو اللہ اکبر انکم لتاتون الرجال لتا یقین تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوتن خواہشیں پوری کرنے کے لیے النساء عورتوں کے سوا بل انتم قوم مصرفون بلکہ تم تو ایسے لوگ مصرفون جو حدوں کو کراس کر گئے کوئی حد ہی نہیں تمہاری وما كان جواب قومی اور نہیں تھا ان کی قوم کا جواب الا ان قالو مگر یہ کہ انہوں نے کہا اخرجوہم نکالو ان کو من قریتکم اپنی بستی سے کن کو ہم جمع ہے اس سے معلوم ہوا حضرت لوت علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں ایمان والے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر والے نکالو ان کو یہاں سے انہم اناس یتطہرون انہم اناس بے شک یہ ایسے لوگ ہیں اناس ایسے لوگ ہیں یتطہرون جو بڑے پاک بنتے ہیں ہم کو گندے کہتے ہیں اور خود پاک بنتے ہیں ہمیں کہتے ہیں گندے کام کر رہے ہیں یہ اتنے خوبصورت اور اچھے کام ہیں اسی کو میں نے کہا تھا کہ انسان جو بھی گندے سے گندا کام کرتا ہے شیطان اس کے گرد دیوانے کھڑی کرتا رہتا ہے کہ نہیں تو اچھا کام کر رہا ہے کوئی غلط کام کر نہیں کر رہا ہے تو نے لوگوں کے گلے تو نہیں نہ کاٹے برائیاں تو کر رہے ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہن مناسن بے شک یہ ایسے لوگ ہیں یہ تطہرون جو پاک بنتے ہیں تفاہم سے بتکلف تکلف کوئی کام کرنا اسی کا میں نے ترجمہ عرض کیا یہ تطہرون پاک بنتے ہیں فان جی نتیجہ کیا نکلا ہم نے ان کو نجات دی وَأَهْلَهُ اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے اور نبی کے اہل ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور ان کے گھر والے بھی ہوتے ہیں تو حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے بائبل کی روایت کیونکہ ہے کہ ان کے ساتھ صرف ان کی دو بیٹیاں تھیں نہ تو کوئی ایمان لایا تھا اور نہ ان کے گھر میں سے ہو کوئی شخص تھا دو ہی بیٹیاں تھیں تو ہماری تفسیری روایتوں میں بھی یہی مشہور ہے لیکن ظاہری طور پر قرآن کے انداز سے لگتا ہے کہ نہیں اور بھی کچھ لوگ ہوں گے ایمان لائے ہوں گے اور ان کی بیٹیاں بھی ہوں گی ہاں البتہ بیوی نہیں تھی علم مراتا ہو سوائے ان کی بیوی کے یہ بیوی نافرمان تھی اور یہ بھی قوم کی برائیوں میں ان کی حمایت کرنے والی تھی کانت من الغابرین وہ تھی پیچھے رہنے والوں میں سے اور پیچھے رہنے کا مطلب دو بیان کیا مفسرین نے یا تو یہ ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا کہ آپ شہری کے وقت میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور ایمان والوں کو تو شہری کے وقت میں فرشتے ان کو حضرت لوت علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر کے نکل گئے اور ایمان والوں کو بھی سورہ زاریات میں آ رہا فما بجتنا فیہا غیر بیت من المسلمین ایک گھر کے سوا ہم نے اس میں کسی کو مسلمان نہیں پایا اس سے بھی بعض لوگوں نے کہا کہ بس ان کی بیٹیاں ہی تھیں لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ اس سے بھی کوئی ایسا یقین سے نہیں معلوم ہوتا کہ اور کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا اور دو ہی بیٹیاں تھیں بہرحال فرمایا کہ لے کر کے نکلو اور مڑ کر کے کوئی پیچھے نہیں دیکھے گا اور آپ پیچھے پیچھے چلیں گے تاکہ کوئی مڑ کر کے پیچھے نہ دیکھے تو بعض نے کہا کہ بیوی تھی پیچھے رہنے والوں میں سے یہ نکلی نہیں انہوں نے اس نے گئی کہنے لگی میں اپنی قوم کو کیسے چھوڑ کر کے چلی جاؤں آپ کو جہاں جانا ہے چلے جائیے گا اور بعد نے کہا کہ نہیں پیچھے رہنے والوں میں سے تھی یہ مڑ مڑ کر کے پیچھے دیکھتی تھی دونوں روایتیں ہماری تفسیروں میں ہیں اور بار بار کہتی تھی واہ ہائے میری قوم ہائے میری قوم کا کیا بنے گا اس کے اوپر اس پر بھی عذاب آیا تَرْنَا کرنا مَطَرًا اور برسائی ہم نے ان کے اوپر ماتارن خاص قسم کی بارش پتھروں کی بارش برسی ان کے اوپر آسمان سے پتھر برسے اور اس کے بعد اس زمین کو اٹھایا گیا اور پھر نیچے پٹھ دیا گیا اور یہی پر پھر سمندر بن گیا تفصیل آ رہی ہے سورہ حود میں فَانْزُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ دیکھیے کیسا انجام ہوا جرم کرنے والوں کا او مکہ کے مشرق تم بھی اس سے عبرت حاصل کرو یہاں نہیں ہے دوسرے مقام پر قرآن پاک نے جگہ جگہ کہا کہ یہ ان جگہوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو سب کی سب تمہارے راستے میں پڑتی ہیں اور تم صبح و شام ان کو دیکھتے ہو چنانچہ یہ جگہ کیسے تھی کہ جب مکہ کے لوگ چلتے تھے تجارت کے لیے شام اور دوسرے علاقوں میں جاتے تھے تو گھروں سے نکلتے تھے سب سے پہلے قوم عاد کے علاقے سے گزرتے تھے پھر قوم سمود کے علاقے سے گزرتے تھے اور پھر البحر المیت کے پاس سے قوم سمود کے قوم حضرت لوت علیہ السلام کی ہلاک ہونے والی قوم کے پاس سے گزرتے تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ان کے غرق ہونے والا علاقہ مدین وہ بھی ان کے پاس میں رہتا تھا یہ سب کے سب ایک نیشنل ہائی وے پر تھے اسی کے پاس سے گزرتے تھے قرآن ان کو بار بار کہتا ہے اس سے سبق حاصل کرو وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور ہم نے مدین والوں کی جانب ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا یہ مدین کہاں ہے مصر سے اگر آپ فلسطین کی طرف جائیں گے شام کی طرف جائیں گے تو راستے میں اردن کے پاس یہ بارڈر کے اوپر آپ کو علاقہ ملے گا مدین کا ابھی تک وہ کنواں موجود وہ چشمہ موجود جہاں حضرت مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جانوروں کو پانی پلانے آتے تھے مدین والے بھی نافرمان ہوئے اور ان میں کیا نافرمانی تھی ایک تو شرک تھا اور اس کے علاوہ کچھ اخلاقی برائیاں جیسی قوم لوت میں آئی ان میں اخلاقی برائی کیا تھی ان میں اخلاقی برائی بطور خاص یہ تھی ڈکیتیاں ڈالتے تھے راستے میں لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے اور ان سے مال لوٹتے تھے اور کیا کیا گندے کام کرتے تھے حضرت لوت علیہ السلام کے فوراً بعد قوم حضرت شعیب کا اور قوم مدین کا تذکرہ ہے اس سے بعد حضرات نے سمجھا کہ یہ وہی مدین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی جو مشہور نہیں ہے حضرت قطورہ ان کے بطن سے پیدا ہونے والے تھے ایک بیٹے جن کا نام مدین تھا اور جہاں جا کر کے وہ بس گئے تھے اس علاقے کا نام بھی مدین ہو گیا اور جو قوم وجود میں آئی اس کا نام بھی مدین ہو گیا تو یہ بھی گویا پیروں پیمبروں کی اولاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے دوسرے حضرات نے اس روایت کا انکار بھی کیا ہے مگر ہمارے پاس کوئی ایسی شہادتیں نہیں ہیں کہ ہم دونوں کا فیصلہ کریں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور قرآن پاک کا مقصود ان چیزوں کی اس طرح گہرائی میں اور تحقیق میں اترنا بھی نہیں ہے اگر اس طرف کوئی جائے گا تو پھر ہدایت نہیں ملے گی قرآن پاک تو صرف اس سے کہتا ہے سبق حاصل کرو اور یہ باتیں ہوئیں اور یہ علاقے ہیں اور ان کی طرف یہ حالات پیش آئے اس سے تو کسی کو انکار ہی نہیں ہے کہ ہم تحقیق کریں کہ ہاں جی یہ علاقہ تھا اور اس طرح باتیں ہوئی تھیں وہ علا مدین اور مدین کی جانب قوم مدین بھی اور علاقہ مدین بھی بھیجا ہم نے اخاہم ان کے بھائی شعیب حضرت شعیب علیہ السلام کو قال قوم اعبدوا اللہ انہوں نے فرمایا میری قوم اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی مالکم من الہ غیرو نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من الہ کوئی بھی معبود ماحول من ربکم یقینا آ چکی تمہارے پاس بک من ربکم تمہارے رب کی زبردست نشانی سونے والوں کو جگاؤ بھائی یہ موڈ خراب کر دیتے ہیں جھٹکے لگتے ہیں وقت پر سونا چاہیے وقت پر جاگنا چاہیے پت جا تم بھائی نہ تم رب بھی تم یقیناً تمہارے پاس آ چکی تمہارے رب کی طرف سے نشانی نشانی بطور خاص معاوضے کے لیے بولا جاتا ہے تو حضرت شعیب علیہ السلام کے اوپر کون سا معجزہ نازل ہوا اور پروردگار نے ان کے ہاتھ سے کون سا معجزہ دکھایا قوم کو قرآن پاک میں اس کی تفصیل نہیں ملتی ہے لیکن یقینی طور پر کوئی زبردست معجزہ دکھایا اور بعض حضرات نے کہا کہ انبیاء کرام کی سوان حیات ان کی پاکیزہ اور مقدس زندگی خود ایک معجزہ ہوتی ہے کہ وہ برے لوگوں میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر کیسی پاکیزہ زندگی پروردگار ان کو عطا کرتا ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بہین آ چکی ہے فعوف القیلہ تو تم پورا کرو ناپنے کو والمیزانہ اور تولنے کو ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے یہ ان کی بنیادی برائی ولا تب خسونس اور مت گھٹا کر دو تم لوگوں کو بخص یب گھٹا کر دینا مت گھٹا کر دو تم لوگوں کو اشیا چیزیں یہ کیا کرتے تھے لوگوں کو دیتے تھے ناپ کر تول کر تو ایسے کچھ انہوں نے مکاری کے طریقے رکھے تھے کہ دیکھتے دیکھتے آنکھوں میں دھول جھونک دیتے تھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہتے تھے چار کلو دیا دیتے تھے دو ہی کلو گھٹا کر کے دیتے تھے اور یہ بھی کہا گیا کہ ادھار دیتے تھے تو دینے کے لیے الگ پیمانے رکھے ہوئے تھے لینے کے لیے الگ لینے کے لیے چار چار کلو والے ایک ہی کلو شمار ہوتے تھے اور دیتے ہوئے ایک کلو کو کہتے تھے یہ چار کلو کا ہے اللہ ولا تفسدوا فی الارض اور مت فساد کرو زمین میں بعد اصلاحها زمین کو درست ہونے کے بعد اس میں اصلاح ہونے کے بعد زمین کی اصلاح کس میں ہے پروردگار کے اس قانون کے مطابق زندگی گزاریں جو اس نے بندو کے لیے اتارا اور زمین میں فساد کیا ہے یہ فساد ہے کہ زمین میں ناپ تول میں کمی کرنا اللہ کے احکام کو توڑنا ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو یہ تو ناپ تول میں کمی کی بات آئی وہ جو میں نے عرض کیا تھا ڈکیتی اب وہ ولا تقعدوا بكل صراط اور مت بیٹھو تمہارے ایک راستے میں تو تم ڈراتے ہو لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہو وتصدون عن سبيل الله اور روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے من آمن به جو اس پر ایمان لائے تم راستے میں بیٹھتے ہو لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہو ستاتے ہو ان سے ان کا مال چھینتے ہو اور ایمان والوں کو تلاش کر کر کے مارتے اور پیٹتے ہو ان کو اللہ کے دین سے روکتے ہو وہ تب نہ اور تم اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو میں اس کی تفصیل سے کر چکا تب ہوں فی ہا اور تب ہوں اللہ یا تب ہو نہ ہر طریقے سے ترکیب کی گئی تم اس راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو ٹیڑھا پن کیا تلاش کرتے ہو کہ اللہ کے دین میں کوئی ایسی بات ہم کو مل جائے جو لوگوں کو عجیب قسم کی لگ رہی ہو پھر ہم لوگوں کو سنائیں یہ دیکھو یہ خدا کا دین ہے توبہ توبہ توبہ توبہ کیسا خدا کا دین کہتے یہ خدا کا دین ہے چوروں کے ہاتھ کاٹ دو ایک بندے سے غلطی ہوگی بیچارے سے چوری ہوگی کہتے اس کے ہاتھ ہی کاٹ دو یہ باتیں لوگوں کو پھیلا پھیلا کر کے اللہ کے راستے سے روکتے تھے وَذْكُرُوا اِذْكُمْ تُمْ قَلِيلًا علم اور یاد کرو کہ جب کہ تم تھوڑے سے تھے فقط ترکم پھر اللہ نے تم کو زیادہ کیا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ایک پردادا نگر دادا کی اولاد تھے تھوڑے سے لوگ تھے پھر پروردگار نے ان کو بہت زیادہ بڑھایا ونزور ہو کہیں فکا نہ اور دیکھو کیسا انجام ہوتا ہے فساد کرنے والوں کا قوم عاد قوم سمود اور قوم لوت تمہارے پاس ہے ان پر کیا گزری کہیں تمہارا بھی وہی حال نہ ہو جائے وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ان کے دو گروہ ہو گئے کچھ کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا اور کچھ کو ایمان نہیں نصیب ہوا وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ اور اگرچہ ہے ایک جماعت منکم تم میں سے آمنو جو ایمان لائے ہیں بلزی اس کلام پر ارسل بھی جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے وطائفت اور ایک جماعت لم یؤمنو جو ایمان نہیں لائے فصبرو تو تم صبر کرو اب انتظار کرو حتی یحکم اللہ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے بیننا ہمارے درمیان وہ بتا دے کہ حق والا کون ہے اور باطل راستے پر کون چل رہا ہے وہ خیر الحاکمین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے لوگوں نے یہ بات سنی اور یہ بڑی سخت بات تھی کہ اب کرو انتظار اب اللہ تعالیٰ عملی فیصلہ کر دے نظری فیصلہ تو کر چکا ہے ایمان والے حق پر ہیں اور باقی بے ایمان سارے کے سارے باطل راستے پر ہیں لیکن حقیقی عملی فیصلہ ہو جائے پریکٹیکل فیصلہ ہو جائے کہ جو باطل پرست ہے وہ ملیم میٹ کر دیے جائیں صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں اور ایمان والے غالب اور کامیاب اور کامران ہو جائیں یہ بھی کیسے سخت قسم کے لوگ ہیں قال کا الملا سرداروں نے بڑے لوگوں نے الذین استکبروا جنہوں نے تکبر کیا تھا من قومه ان کی قوم میں سے ہر جگہ یہ ملا یہی کھڑے ہیں ہر جگہ ملا قال الملع کا سرداروں نے الذین استکبروا جو اکڑے تھے من قومی ان کی قوم میں سے کیا کہا لنخرجنک یا شعیب اور شعیب علیہ السلام ہم ضرور بھی ضرور تجھے نکال دیں گے والذین آمنوا منو اور ان کو بھی نکال دیں گے جو تیرے ساتھ ایمان لائے من قریتنا اپنی بستی سے زیادہ ہم کو دھمکی نہ دیجیے او لتعودن فی ملتنا یا یہ بات کہ تم سب کے سب لوٹ کر آجو واپس ہمارے مذہب میں اگر ہمارے مذہب میں آ جاؤ گے تو جان بخش دی جائے گی ورنہ سب کو نکال دیں گے یہاں سے ملک بدر کر دیا جائے گا تم کو اور بالکل یہی وہ باتیں تھیں جو مکہ کے مشرق کہہ رہے تھے ابھی ہم نے سورہ انعام میں نہیں پڑھا یعنی یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ انعام میں مکہ کے مشرقین کے احوال پر تذکرہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر تذکرہ ہے اور سورہ آراف میں گزشتہ انبیاء کی دعوت کو بیان کیا جا رہا ہے اور قوموں نے کیا جواب دیا وہ بتایا جا رہا ہے اور بالکل وہی جواب دے رہے ہیں آگے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک دوسرے کو وسیعت کر دیتے ہیں کیا کہ ایک قوم مرتی ہے اور وسیعت کر جاتی ہے کہ جس طرح ہم نے نبیوں کی مذاق اڑائی اور جس طرح ہم نے ایمان والوں کو دھمکیاں دیں اور جس طرح ہم نے نبیوں کو نوز باللہ جھوٹا کہا آئندہ تم بھی ایسے کرتے رہنا بالکل وہی باتیں کہہ رہے ہیں یا تو واپس آ جاؤ یا نکال دیں گے ہم تم کو اپنے ملک سے قال اولو كنا کناک حضرت شعیب علیہ السلام کا سنجیدہ جواب ہو سکتا تھا ہم نہیں ڈرتے ہیں تم سے لیکن سنجیدگی فرماتے اولو کناکاری کیا اس کے باوجود بھی ہم واپس پلٹے كنا کاری اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہوں اور اگر ہم اس طرح واپس آئیں گے جس طرح تم کہتے ہو قد افترینا تو یقیناً پھر ہم بہتان لگائیں گے علی اللہ اللہ پر کبھی بن جھوٹا پھر تو ہم تمہاری طرح جھوٹے دیوی دیوتاؤں کو جھوٹے خداؤں کو اس کا شریک ماننے لگ جائیں گے تو ہم اس کے اوپر الزام نہیں لگا رہے ہوں گے پھر ان عدنا فی ملتکم اگر ہم لوٹ آئیں گے تمہارے مذہب میں بعد اذن جان اللہ منہا اس کے بعد کہ اللہ ہم کو نجات دے چکا منہا اس سے کیسے واپس آ سکتے کیا عجیب بات کرتے ہو یہاں رک کر کے ایک بات سمجھتے چلیے کل یہی بات آئی تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے تو میں نے عرض کیا تھا کہ واپس لوٹنے سے مراد یہ صحابہ کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہاں یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم واپس پلٹیں اور لوگ کہتے تھے واپس آ جاؤ اور واپس آنے کا مطلب کہ پہلے اسی مذہب میں تھے یہاں سے نکلے تھے اب واپس آ جاؤ تو کیا حضرت شعیب علیہ السلام کبھی ان کے شرک والے مذہب میں تھے کبھی نہیں تھے کبھی کسی دور میں نہیں تھے یا تو اس لحاظ سے کہ جو دوسرے ایمان والے ہیں وہ ان کے مذہب میں تھے تو ان کو سامنے رکھ کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم آ جاؤ اور حضرت شعیب علیہ السلام بھی فرماتے ہیں ہم لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں اور ایک یہ بات بھی کہی گئی کہ ایک زمانے تک ہم دیا پروردگار کی حکمت کے مطابق اس کے حکم کے مطابق جانتے ہیں توحید کو جانتے ہیں دین کو اور خود توحید پر چل رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو اس طرح کھلا دعوت نہیں دیتے اس انداز کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے مذہب کے اب جب اعلان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کل تک تو آپ بھی تھے حالانکہ وہ کبھی کسی دور میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کے شرک میں ان کے ساتھ نہیں ہوتے تھے وما يكون لنا ان نعود و ہاں اور نہیں ہے مناسب ہمارے لیے کہ ہم لوٹیں اس میں تمہارے مذہب میں الا ان شاء الله ربنا مگر یہ کہ چاہے اللہ جو ہمارا رب ہے یہ بات کہ چاہے اللہ جو ہمارا رب ہے یہ ایک ناممکن بات کو کہ کہیں ایسا ہو جائے تو بات الگ ہے وسع ربنا كل کل علما چھایا ہوا ہے ہمارا رب ہر چیز کے اوپر علم کے اعتبار سے نہ ممکن ہے ایسا اور مقصد کہ نہ پروردگار ایسا چاہے گا کہ ہم شکست کھا جائیں اور تمہاری ہاں میں ہاں ملائیں اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم واپس آئیں وس رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا علما چھایا ہوا ہے ہمارا رب ہر چیز کے اوپر ان کے اعتبار سے عَلَى اللہ ہی اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا رَبَّنَا بنا بَيْنَنَا اے ہمارے رب اے پروردگار یہ میں کل عرض کر چکا کہ ربنا جب اس پر زبر ہوتا ہے تو یہ زبر بتاتا ہے کہ اس سے پہلے یا چھپا ہوا ہے یہ گرامر والے سمجھیں گے جو پڑے ہوئے ہیں کہ مضاف جب منادہ بنتا ہے تو اس پر زبر آتا ہے رب افتح اے ہمارے رب اے ہمارے افتح فیصلہ کر دے بیننا ہمارے درمیان وہ بین قومنا اور ہماری قوم کے درمیان بالحق انصاف کے ساتھ حق کے ساتھ وان تخیر الفاتحین اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے افتح کھول دے فیصلہ کر دے دونوں معنی میں اسی کے لیے میں نے کہا تھا کہ بعض بیچارے عربی نہ سمجھنے والے کم پڑے ہوئے آئمہ حضرات سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی ربا نہ ہو وہاں دعا ہوتی ہے اب یہ بد دعا فرما رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے لیے کہ ہمارے اور قوم میں فیصلہ کر دے یعنی قوم کو ملیا میٹ کر اور ہم کو اپنے کرم سے بچا لے تو امام صاحب بھی قوم کے لیے دعا کرتے ہیں اور قوم بھی کہتی ہے آمین وقال الملأ الذين كفروا من لئن اتبعتم شعيبا اذا لخاسرون حضرت شعیب علیہ السلام کا توکل اور یہ بھروسہ اور اس طرح ڈٹ کر کے ان کو پیمبرانہ شان کے ساتھ جواب دینا مگر وہ بھی عجیب قسم کے لوگ ہیں قال الملعو پھر کھڑے ہو گئے وہ ملا پھر کھڑے ہو گئے وہ سردار اللہ دین کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا من قومی ہی ان کی قوم میں سے کیا کہا لئن تبا تم اگر تم پیروی کرو گے پیچھے چلو گے حضرت شعیب علیہ السلام کے انکم اذن لخاسرون تو بے شک تم ہوں گے اذن تب تو لخاسرون ضرور بزرور نقصان اٹھانے والے اگر تم پیچھے چلو گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے اپنے لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو ہماری بات مانو ان کے پیچھے مت چلو ان کی دھمکیوں سے مت ڈرو ادھر انہوں نے تقریر کی ادھر اللہ کے یہاں سے فیصلہ آیا کیا فیصلہ آیا خزر ہوں رجفا تو پکڑا ان کو بھی ارجا ایک زلزلے نے زمین میں جھٹکا لگا بہوفی داری ہم تو صبح کی انہوں نے بھی اپنے گھروں کے اندر اوندے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے یا ہو گئے یا اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے الذین کذبوا شعیبا وہ لوگ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھوٹا کہا تھا جھٹلایا تھا کان لم یغنوا فیھا کان یہ اصل میں کانہم گویا کہ وہ لم یغنوا فیھا بسے ہی نہیں تھے اس بستی میں اللہ اکبر ایسا چھٹکا لگا کہ مکان گئے مکان کے نقشے گئے اوپر سے ان کے نشانات گئے ایسا لگا جیسا کہ کبھی یہاں بس ہی نہیں تھے الذین کذبوا شعیبا وہ لوگ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا کانو الخاسرین وہی ہو گئے نقصان اٹھانے والے سرداروں نے کہا تھا نا کہ اگر ان کے پیچھے چلو گے تو نقصان اٹھاؤ گے کریم نے کہا کانو الخاسرین وہی ہوئے نقصان اٹھانے والے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ تو انہوں نے ان سے مو موڑا وَقَالَ يَا قَوْمِ اور فرمایا میری قوم لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ لِسَالَاتِ رَبِّي میں یقیناً پہنچا چکا ہوں تم کو پہنچا چکا تھا تم کو اپنے رب کے پیغامات وَنَسَحْتُ لَكُمْ اور میں نے تم کو نصیحت بھی کر دی تھی فَكَيْفَ آسَا عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ تو کس طرح میں افسوس کروں ایسے لوگوں پر جو نافرمانی کرنے والے انکار کرنے والے ہیں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام جو ان کو دیکھ کر کے دکھی ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے تو پیغام پہنچا دیا مگر تم نہیں مانے اب کیسے افسوس کروں کیا افسوس کروں تمہارے اوپر تم تو جہنمی ہو ان انبیاء کرام کے بیان کے بعد قرآن پاک ایک رکوع میں ان پر ابھی تبصرہ کرے گا اور اسی رکوع کے آخر سے پھر حضرت علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو جائے گا گویا یوں سمجھیے یوں کا رہا رکو کچھ بات سمجھو ان انبیاء کرام کی دعوت سے اور ان کی قوم کے انکار سے اور پھر ان پر عذاب کے سے کیا نتائج نکلے کیا سبق ملا انسانیت کو وہ سبق سمجھو اور پھر آگے بڑھو اور حضرت علیہ السلام کا قصہ بھی سنو وہ فِي قَرْيَا اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں من نبی کوئی بھی نبی الا خزنا مگر پکڑا ہم نے اہلا بستی والوں کو بالباسا تنگی میں تنگ دستی میں وزرا اور تکلیفوں میں مصیبتوں میں بیماریوں میں نہ اللہ تاکہ وہ ید گڑ گڑائیں تاکہ وہ جھکیں وہ اختیار کریں وہ اپنے مالک کے سامنے روئیں کچھ کہنا چاہ رہا ہے قرآن کیا مکہ والوں تم کو ہمارے دین کی دعوت پہنچی اور تمہیں بھی کیا کیا جا رہا ہے کہ کبھی جھٹکے آ رہے ہیں کبھی قید سالی آ رہی ہے کبھی پریشانی آ رہی ہیں اس سے سبق حاصل کرو ہر دور میں ایسا ہی ہوتا رہا کہ لوگوں کو جب دعوت دی گئی پھر پریشانیاں آئیں تنگ دستیاں آئیں یہ کس لیے تاکہ لوگ باز آئیں لوگ گڑ گڑائیں آئیں روئیں اور اپنے مالک سے معافی مانگیں اور ان کے حالات بدل جائیں ثم بدلنا مکان سیاح پھر بدلا ہم نے بری حالت کی جگہ میں الحسنتا اچھی حالت کو سیاح الحالت سیاح بری حالت کی جگہ میں اچھی حالت لائے پہلے تو باسا اور ذرہ اور پھر اس کے بعد اچھی حالتیں آ گئیں حتی عفو یہاں تک کہ لوگوں نے خوب ترقی کی عفو خوب ترقی کی لوگوں نے وقالو اور ترقی کر کے پھر بھول گئے ان پریشانیوں کو لوگ یاد کرانے لگے یار وہ آپ سنا بیمار تھے مصیبت میں تھے اور سنا آپ کے بچپن میں اور آپ کے والد صاحب کے زمانے میں تو آپ مزدوری کر کے اور بلکہ بھیک مانگ کر کے گزارا کر رہے تھے یہاں پریشانی آتی رہتی جاتی رہتی ہے تو زندگی میں ایسے لگا رہتا ہے اور تو گردش زمانہ سے ہوتا رہتا ہے وہ کوئی خاص بات نہیں اب سفینہ اپنا کنارے آلگا غالب اب خدا کو کیا جوڑے نہ خدا کہیے وفا قد قدمستہ آباد ڈر رہا اور وہ کہنے لگ گئے یقیناً چھوا تھا ہمارے باپ دادا کو بھی اب تنگ دستیوں نے پریشانیوں نے بیماریوں نے بس اور اچھی حالت ہو رہے زمانے میں بھی کبھی اچھی حالت ہوتی تھی کبھی بری حالت ہوتی تھی کبھی بیماریاں کبھی صحت چلتا رہتا ہے ایسا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَا پھر پکڑا ہم نے ان کو اچانک ہی یہی بات ہم سور انعام میں کل پڑ چکے ہیں وہاں کیا تھا كُلِّ نہ پھر ہم نے ہر چیز کا دروازہ کھولا اور یہ سخت امتحان ہوتا ہے پہلے والے امتحان سے انسان بچ جاتا ہے جھٹکے کھا کر باز آ سکتا ہے لیکن جب یہ دوسرا امتحان ہوتا ہے اور صبح و شام آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس امتحان میں کس طرح انسان مبتلا ہے پہلے پریشانی کا زمانہ آیا توبہ نہیں کی پھر بھی آسانیاں آ گئیں اور مال دولت دنیا یہاں تک کہ کھا کھا کے مست ہو گئے اور جموں کی زبان کہاں سے لائیں یہ پھٹ گئے کھا کھا کے پھٹ جانا ہم کس کو کہتے ہیں جو بیل زیادہ گھاس کھا لے نا اور پھر وہ بہت موٹا پیٹ تو پھر ناچتا ہے پھر سینگ مارتا ہے ادھر سینگ ادھر سینگ پھر تلاش کرتا ہے کوئی لڑائی کرنے کے لیے میرے مقابلے میں بیل آئے اس کو کہتے ہیں پھٹ جانا اڑک بیڑے وانگ بڑکیں کیوں چائی سنگ مٹی جے شیران دا تفا لگا اچوی جاسی مٹی کسی پنجابی شاعر نے کہا ہے کہ اے بیل تو کیوں ناچ رہا ہے اگر شیر نے دیکھ لیا ایک ہی تھپڑ کافی ہے ہلکا سا تھپڑ ساری تیری خارش ختم ہو جائے گی اچھو جھانسی مٹی حتی آفو یہاں تک فاخذناہم بغتا تو ہم نے پکڑا ان کو اچانک ہی وہم لا یشعرون اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا اللہ ان اہل القرآن افسوس کاش کہ اہل القرا یہ بات ہوتی کہ بستی والے آمنو ایمان لے آتے وقت پریزگاری اختیار کرتے نفت نہ تو کھول دیتے ہم ان پر برکات من السماء آسمان سے برکتوں کو کھول دیتے یہ نافرمانی کے بعد جو ان کو ملا اگر فرما برداری کرتے تو اس سے زیادہ برکتیں ملتی کاش کے توبہ کر لیتے ون آردے اور زمین کی برکتیں ان پر کھول دیتے آسمان سے بارش برستی زمین سے غلہ اگتا ولیکن کذبو لیکن انہوں نے جھٹلایا فاخذناہم تو ہم نے پکڑا ان کو بھی کانو یکسبون ان کی کمائی کی وجہ سے ان کے جرموں کی وجہ سے یہ قومیں ہیں جو ہلاک ہوئی یہ قومیں ہیں جو برباد ہوئی اور یہ قرآن کریم نے ان کے حالات مجھے اور آپ کو سنائے اب قرآن طرح اپیل کرتا ہے اے انسانوں کیا سبق ملا تم کو اف امینا تو کیا مطمئن ہو گئے ہیں اہل احد بستی کے لوگ اے ہوں اس بات سے کہ آ جائے ان کے پاس بات ہماری پکڑ بیاتن راتوں کو سوتے ہوئے بیاتن رات کے وقت میں وہ نائمون اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں اس قوموں کو تم نے دیکھا فاسبحو بہو صبح کی انہوں نے اپنے گھروں کے اندر اوندھا منہ پڑے ہوئے تو تم کیا سوچتے ہو تم پر نہیں ہو سکتا ایسا کہ رات کو سوئیں اور صبح کو سب کے سب ملیا میٹ ہو چکے ہوں ہو نہیں سکتا ایسا ہو سکتا ہے مطمئن ہو گئے اس سے اب امینا القرا اور کیا بستی والے مطمئن ہو گئے بستیوں والے مطمئن ہو گئے اہ کہ آئے ان کے پاس بک سنا ہماری پکڑ زحن چاش کے وقت میں چاش کا وقت کیسا ہوتا ہے صبح کا سہانا اس یہ وقت جو صبح ہے نو دس کے بیچ کا یہ وقت ہوتا ہے یہ چاش کا وقت کون سا ملازم اپنی ملازمت کی طرف دوڑ رہا ہے مزدور مزدوری کی طرف دوڑ رہا ہے دکاندار دکان کی طرف دوڑ رہا ہے اور فیکٹری والا فیکٹری کھول رہا ہے کھولتے کھولتے اللہ کا عذاب آئے ایک جھٹکا لگے سب کے سب ختم ہو گئے چھ سیکنڈ چھ سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ بس اتنا وقت ہوتا ہے اتنے وقت میں کیا جھٹکا لگا تھا وہ جھٹکا جو آیا تھا اوڑی میں اس علاقے میں تو کیا ہوا بارڈر کے ادھر کے لوگ اٹھائے ادھر پھینکے ادھر کے لوگ اٹھائے ادھر پھینکے یہاں کا ایک اسکول ادھر اور ادھر کی چیزیں ادھر اللہ اکبر چھ سیکنڈ میں تم مطمئن ہو گئے اللہ محمد ہائے کیا دھمکی ہے اب امین اہل القرآن تو کیا مطمئن ہوگے بستیوں والے اور کیا مطمئن ہو گئے بستیوں والے کہ آ جائے ان کے پاس بخنا ہماری پکڑ چاشت کے وقت میں وہ اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں صبح صبح گراؤنڈ لگے کرکٹ کی ٹیمیں بنی اور کھیلنے چلے اور کھیلتے ہوئے زمین میں دھس گئے اب تو کیا وہ مطمئن ہو گئے سب کے سب مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے اور اس کی تدبیر کیا ہے وہ ڈھیل دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے اور بس پھر اچانک پکڑتا ہے فلا یا امن مکر اللہ تو نہیں مطمئن ہوتا ہے کوئی مکر اللہ ہی اللہ کی ڈھیل سے اللہ کی تدبیر سے القوم الخاسرون مگر وہی لوگ مطمئن ہوتے ہیں الخاسرون جن کو برباد ہونا ہوتا ہے جن کو خسارے میں پڑنا ہوتا ہے جن کو برباد ہونا ہوتا ہے اور میرے سے غلطی سے نکل گیا تھا اسی رکوع کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اگلے رکوع کے آخر میں ابھی اور تذکرہ اولم یہدی للذین یرثون الارض اولم یہدی کیا نہیں رہنمائی کی کیا نہیں ہدایت دی للذین ان لوگوں کو یرثون الارض جو زمین کے وارث بنتے ہیں من بعد زمین والوں کے بعد ایک قوم وہ ہے وہ ہلاک ہوئی اس کے بعد دوسری وارث بنی ہیں دور کیوں جاتے ہیں اپنے ملک کو دیکھو ایک قوم آئی جودارو نام کی آج تک ان کی تہذیب اور ان کے مال اور دولت کے آج بھی نشانات موجود ہیں سندھ کے کھنڈرات کو کھودتے ہیں تو اندر سے ان کے سونے کے برتن ملتے ہیں وہ قوم مٹی اب نام سنتے آج آپ آپ کو کو ہنسی آتی ہے اس کے بعد نام کی قوم آئی اور اس کی تہذیب دیکھو ان کی مالداری دیکھو ان کے زمانے کی حالات پڑھو ایسا لگتا ہے کہ شاید پوری دنیا کی طاقت تنہا ان کو مل گئی تھی ان کو ملیا میٹ کیا پھر یہ دراوڑ آئے شری لنکا والے یہ دوسرے پھر ان کو ہٹایا یہ بھاگے کوئی کچھ مرے کچھ جنگلوں کی طرف گئے اور پھر برہمن آئے اور اس کے بعد پھر ان کو ہٹایا اور پھر یہ پرتھوی راج چوہانوں کا خاندان آیا پھر ان کو ہٹایا اس کے بعد پھر تغلقوں اور اس کے بعد پھر دوسرے اور پھر مغل صاحب کہیں کہیں مغل کوئی کہتا ہے جی جنگلوں میں پہاڑوں میں کہیں جی میں مغل کی باقیات ہوں واللہ عالم مگر فہل باقیہ اس کے بعد گورے آئے پھر وہ گئے اب ہمارا نمبر اللہم محفظنا اللہ ہم کو ایسی مستیوں سے بچائے اللہ نشا کیا نہیں رہنمائی کی لوگوں کو جو بارش بنے زمین کے پچھلوں کے بعد اس بات کی طرف رہنمائی نہیں ہوئی ان کو یہ سبق نہیں ملا اللہ نشاؤ اگر ہم چاہیں ہم پہنچ جائیں ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے یعنی ان پر مصیبت نازل کریں ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ہم مہر لگا دیں ان کے دلوں پر اور ایسے مہر لگ جائے کہ پھر پھر وہ نہ سنے پھر قبولیت کا سننا سنے نہ تلک القرا وہ ہیں بستیاں نہ قص علیکا ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے من انبا ان کی خبروں میں سے وَلَقَدْ جَاتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور یقین آئے تھے ان کے پاس ان کے پیمبر بالبینات واضح نشانیاں لے کر فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ اس جملے کو بھی رکھ کر سنیں انبیاء کرام آئے لوگوں نے کیوں نہیں مانا کہا ایک مرتبہ انکار کر چکے تھے اب شیطان نے لوگوں کو بہتایا کہ یار جس چیز کا انکار کر چکا ہے اسی کو مانے گا جس کو ایک مرتبہ انکار کر دیا کہہ دیا کہ یہ رات ہے حالانکہ سورج نظر آ رہا ہے سارے لوگ کہہ رہے ہیں چودھری سال سورج تو دکھائی دے رہا ہے کہتے ہیں بس میرے منہ سے نکل گیا نا رات ہے میں مانوں کیسے دن ہے انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے جنہوں نے اب تک نہیں مانا اب مان جاؤ فما کانو تو کیا نہیں تھے وہ لوگ لیو کہ وہ ایمان لاتے بما کذبو اس چیز پر جس کو جھوٹا کہہ چکے تھے من قبل اس سے پہلے کذالک یتبع اللہ اسی طرح اللہ مہر لگاتا ہے علی قلوب الکافرین یہ ہے مہر لگنے کا مطلب کذالک اسی طرح اسی طرح کا مطلب پھر ایمان کی توفیق ہی نہیں ہوتی سب کچھ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں نہیں مانتے اس طرح مہر لگاتا ہے اللہ اللہ قلوب الكافرین نہ ماننے والوں کے دلوں پر وما وجدنا وجد من عهد وان وجدنا کرفا لفاسقين اور یہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ اکثر لوگ دنیا میں کیسے تھے وما وجدنا نال نہیں پایا ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کے لیے من دن کوئی وعدہ کوئی عہد جس کے اوپر لوگ ڈٹ جائیں اور جس کو پورا کریں وہی وجدنا اور بے شک پایا ہم نے ان کو اکثر ہم ان میں سے اکثر کو لفاسقین ضرور بے ضرور فرم برداری سے نکلنے والا یہ ان مخفہ من المسقلہ نشانی اس کی کہ اس کی خبر کے اوپر لفاسقین پر لام تاکید آ رہا ہے تو کیا ترجمہ کریں گے اور ضرور پایا ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو لفاسقین فرما برداری سے نکل جانے والے صدق اللہ مولانا العظیم